اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الحديد مدنية سورة حديد مدنية وهي تسع وعشرون آية وأربع ركوعات اور اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں شاید پیچھے جہاں ہم نے قاف شروع کی تھی وہاں میں نے جلدی جلدی کہہ دیا کہ فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت سب مکی ہیں تو شاید سورت الحدید کو بھی مکی کہہ دیا تھا وہ غلطی ہو گئی تھی ذہن میں آتا ہے شاید ایسے کہا کہ یہ سورت مدنی ہے مکی صورتوں میں ذہن و دماغ کو تیار کیا گیا فکری طور پر انسان تیار ہوا اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے مدنی صورتوں میں اس کا امتحان ہوا عملی امتحان کہ کہاں کہاں کس طرح کس طرح اس سوچ اور فکر کو لگانا ہے اور مکی صورت سب سے آخر میں آئی تھی صورت الواقعہ اس کے آخر میں تھا طافس بسم ربی العظیم اپنے عظمت والے رب کی بڑائی بیان کیجئے اس کی تسبیح بیان کیجئے اس کے بعد صورت الحدید شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں ہی سب بحر اللہ ما فی السماوات والارض تم تسبیح کرو اپنے مالک کی اور تمہارا مالک وہ ہے کہ زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے تمہارے تسبیح کرنے سے اس کی شان بڑھ نہیں جاتی اور نہ کرنے سے گھٹ نہیں جاتی کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے یہ سورت الحدید کے شروع میں سب بہا آیا اور جن صورتوں کے شروع میں سب بہا یا یو سب بھی ہو آتا ہے ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں اور یہ پانچ صورتیں ہیں تین کے شروع میں سباہا ہے اور دو کے شروع میں یو سب ہوا ہے اور بعض حضرات نے اس کے ساتھ دو کو اور جوڑا ایک بنی اسرائیل جس کے شروع میں سبحان ہے اور ایک سور اعلیٰ جس کے شروع میں سبح ہے ان کی حدیث میں فضیلت آئی ہے اور ان سب میں اللہ کی توحید کو زبردست طریقے سے پیش کیا گیا ہے البتہ جو ان میں مکی ہیں ان میں فکری طور پر اور جو مدنی ہیں ان کے اندر عملی طور پر عملی طور کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھائے گئے مظاہر کہ کہاں کہاں تم نے توحید کا اظہار کرنا ہے یہ کام اس مالک ہی کے لیے ہو یہ اس کے ہی کے لیے ہو جو اسی کے لیے کام ہوتا ہے وہ اس کے یہاں مقبول ہوتا ہے منظور ہوتا ہے اور جو کام اس کے لیے بھی ہو اور کسی اور کے لیے بھی ہو وہ اس کے یہاں مقبول اور منظور نہیں ہوتا ہے مصبحات سورہ حدیب کے پہلے رکو میں پروردگار کی تعریف کی گئی اور پھر اس پر ایمان لانے کے لیے اور اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی دوسرے رکو کے اندر بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی پھر قیامت کا وہ منظر دکھایا گیا کہ جب کچے اور پکے جدا ہوں گے دنیا میں انسان کا کردار اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے یہ اسی مالک کو ماننے والا ہے اور جب اس میں دیکھ کرتا ہے خرچ کرنے میں تو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ دل سے نہیں سب کچھ کر رہا ہے ایمان اس کا پختہ نہیں ہے قیامت کے دن یہ حقیقت بن کر سامنے آئے گا جب ایمان والوں کو روشنی ملی وہ اپنی روشنی میں جنت کا سفر طے کریں گے اور جن کے دل میں کھوٹ تھا کلمہ پڑھتے تھے ایمان والوں کی صفوں میں رہتے تھے لیکن دل سے نہیں ایمان قبول کیا تھا ان کا کھوٹ سامنے آیا ان کو روشنی نہیں نصیب ہوئی اور آخری چوتھے رکو کے اندر اس کی حقیقت بیان کر کے اور ماضی کا حوالہ دے کر کے کہ پروردگار کے دین کی ہر دور میں اسی طرح محنتیں ہوتی رہیں اور ہر دور کے اندر اسی طرح کچے اور پکے لوگ پیدا ہوتے رہے آخری رکو کے اندر اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ایک عمل کی طرف اشارہ ہے انسان میں کمزوری کیسے آتی ہے چلتے چلتے بعض دفعہ آدمی اچھا کام کرنا چاہتا ہے مگر وہ پھسل جاتا ہے وہ کس طرح پھسلتا ہے کہ وہ زیادہ ہی مستقیم جو انبیاء کرام کے ذریعے سے قائم کی جاتی ہے جس کے اوپر انسان کو چلنے کے لیے کہا جاتا ہے بعض دفعہ انسان کی خواہش نفس اس سے اس کو ہٹاتی ہے نافرمان بناتی ہے لیکن اس نافرمانی کو پہچانا جا سکتا ہے ایک دوسرا طریقہ ہے نافرمانی کا کہ انسان اس جادہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جو عبادت کے طریقے یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ کم ہیں مجھے مزید کچھ کرنا چاہیے اور یہ بڑے اخلاص کی بنیاد پر انسان کرتا ہے لیکن یہی اس کے دین سے ہٹنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ابتدا میں تو وہ تھوڑا سا ہٹتا ہے پھر ہٹتے ہٹتے ہٹتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ دین کے مقابلے میں ایک نیا دین ایجاد کر لیتا ہے امت محمدیہ کو یہ سنا کر کے ڈرایا گیا کہ یہ بھی ایک قسم ہے منافقت کی اس سے بھی ایمان والے کو بچنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کریں اللہ ہی کے لیے ہر اس مخلوق نے جو آسمانوں میں ہے والارض اور اس مخلوق نے بھی جو زمین میں ہے اور یہاں فرمایا تسبیح بیان کی اور آگے آئے گا تسبیح بیان کرتی ہے جس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہر وقت میں سب اس کی حمد و ثنا میں لگے ہیں اور حمد و ثنا کے دو معنی ایک تو یہ کہ جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا ہر ایک چیز اس کام میں لگی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ واقعتاً وہ تسبیح کر بھی رہی ہے ولا کلّہ تفقہ نہ تسبیح مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں وہ العزیز وہی غالب ہے الحکیم وہی حکمت والا ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے اور زمین کی بادشاہی یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اسی کے لیے زمین کی بادشاہی یہ اس کے رد میں کہا جاتا ہے کہ جن کو تم حاجت روا سمجھے ہوئے ہو ان کو تو ایک گاؤں میں لوگ حاجت روا اور مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں دوسرے میں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے هو الاول والآخر ہر جگہ اسی کی بادشاہی کیوں هو الاول وہی تو اول ہے وہ تب تھا جب کچھ نہ تھا جب کوئی نہ تھا اسی کو میں نے کہا تھا کہ لوہ محفوظ بھی نہیں تھا لوہے محفوظ میں وہ درج کیا گیا جو کائنات میں ہوگا لیکن جب کائنات نہیں تھی وہ تب بھی تھا اس کے علم کا کروڑواں کھربواں حصہ بھی لوہے محفوظ میں نہیں وہ اتنا جانتا ہے والآخر اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ ہوگا والظاہر اور وہی تو ظاہر ہے والباطن اور وہی تو پوشیدہ ہے اگر اس کی صفات کو دیکھیں اس کی قدرت کے نمونوں کو دیکھیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے ہر ذرے کے اندر وہی ہے ہر جگہ اسی کی قدرت نمایاں ہے انسان کیسے کہے کہ وہ نہیں ہے ہر چیز میں اس کی قدرت والباطن لیکن جب اس کی ذات کو تلاش کرتے ہو تو اس کی ذات نہیں ملتی ہے وہ سب سے پوشیدہ ہے وہی تو چھپا ہوا ہے وہی نہیں ملتا ہے اگر اس کی ذات کو تلاش کریں تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا وہ ابھی کل نشئی علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ دو صفات باری تعالیٰ کی یاد رکھیے گا ایک قدرت اور ایک علم دونوں ملی ہوئی چلتی ہیں جو قادر ہو اور علم نہ ہو اس کو اپنی قدرت سے کوئی فائدہ نہیں اور جس کے پاس علم ہے مگر قدرت نہیں اس کو اپنے علم سے پورا فائدہ نہیں وہ لویم عرب وہ سب سے پہلا کیوں ہے اس لیے کہ جو تم کو نظر آتا ہے تو اس نے پیدا کیا ہے وہ خلق السماوات وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام چھ دنوں میں تفصیل گزر گئی تم مستوا العرش پھر اس نے تجلی فرمائی عرش کے اوپر یعلم وہ جانتا ہے اللہ اکبر کیا جانتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے جو کچھ گھستا ہے زمین کے اندر کیا گھس رہا ہے دانے کو ڈال رہے ہیں مردے اس میں جا رہے ہیں مر رہے ہیں اور زمین کے اندر جا رہے ہیں زمین پانی کے قطرے زمین میں جا رہے ہیں کیا کیا زمین میں جاتا ہے سب کو جانتا ہے وما يخرج منها اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وما ينزل من السماء اور وہ جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے انسانوں کے لیے فیصلے اترتے ہیں اوپر سے فرشتے اترتے ہیں وما یعرج فیہا اور جو کچھ چڑھ کر کے زمین آسمان میں جاتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے یہ عجیب اس کی شان ہے ایک طرف وہ عرش پر ہے ایک طرف ایک ایک ذرے سے واقف ہے وہ ہوا اور وہ تمہارے ساتھ بھی ہے قدرت علما ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہے وہ اتنا بڑا ہے اللہ اکبر ساری کائنات اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے تو وہ ہر جگہ ہے وہ معکم این معکم تم تم جہاں کہیں ہوتے ہو واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب کو دیکھ رہا ہے جب تمہارے ساتھ ہے تو اسے کیا چھپ سکتا ہے تمہاری کھالیں ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو نہ جانے مگر وہ جانتا ہے ہم پیچھے پڑ چکے لہو ملک السماوات دوبارہ دہرایا گیا اس لفظ کو گویا وہ دعویٰ تھا یہ دلائل پیش کیے اب آگے نتیجہ پیش فرمایا فرمایا اب ثابت ہوا نا اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور جو بادشاہ ہوتا ہے سارے معاملات اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتا ہے سارے معاملات اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ علیم بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ جاننے والا ہے سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو یہ چھ آیتیں عرش کے خزانے کہے گئے کہ اللہ کی کیسی صفات ہے اس میں یہ مالک ہے جس کا تمہیں تعارف کرایا گیا جو تمہیں سمجھایا گیا اس یہ ہے اس کو کہا جائے کہ وہ دنیا کا مالک ہے وہ اللہ ہے وہ تمہارا خالق ہے آمنو باللہ جب اس کا تعارف ہوا تو ایمان لاؤ تم اللہ پر آمین باللہ ایمان لاؤ اللہ پر ورسول رسول ہی اور اس کے رسول پر لاؤ جن کے ذریعے سے تمہیں اپنے مالک کا تعارف ہوا اگر وہ نہ آتے تو تم اس کا تعارف کیسے کرتے کیسے پتہ چلتا کون ہے یہ ون فکو جَعَلَكُمْ جال کو نفی اور اس پر ایمان لاؤ اس کے حبیب پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر کے ثبوت پیش کرو کہ تم ہو ایمان والے اور کیسے ثبوت پیش کریں دو ہی نعمتیں انسان کے پاس یہ جان اس کی دی ہوئی ہے یا مال اس کا دیا ہوا ہے مال اس کے راستے میں خرچ کرو تاکہ پتا چلے کہ تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں اپنے مالک کی محبت ہے اور مال ہے بھی کیا ہے یہ تمہارے پاس تم اس کے امین بنائے گئے ہو بطور امانت تمہارے پاس یہ رکھا گیا ہے اس مال میں سے جال مستخلفین فیہی جس میں تم کو اس جس میں تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے تمہارے پردادا کے پاس تھا وہ مر گئے چھوڑ کر کے پھر دادا کو ملا چار دن تیرے پاس رہے گا وہ مرا چھوڑ کر کے پھر تمہارے باپ کو ملا چار پانچ دن تمہارے پاس رہے گا وہ مرا چھوڑ کر کے پھر تم کو مل گیا کہ چند دن تمہارے پاس رہتا ہے تم بھی اس کو برت لو وہ مر گیا اس کو تم بھی مر جاؤ گے اس کو چھوڑ کر پھر تمہارے بیٹوں کو پھر پوتوں کو مستخلفین پلین آمنوا منکم تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے وانفقوا اور جنہوں نے خرچ کیا اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے حالانکہ جب اس نے دیا ہے تو اس کے راستے میں دیا ہوا اس پر کیا اجر ہوتا لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کے لیے اجر کبیر بہت بڑا اجر ہے وہ مالا کم لا تو بلّہ اے انسانوں ایک طرف اس کی قدرت کا ہر ایک ذرہ تمہیں دعوت دے رہا ہے مانو اپنے مالک کو مانو اپنے مالک کو اور پھر اس نے اپنے پیمبر بھی تم بھیجے وہ بھی تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ مالا تمہیں ہوا کیا دو دو مظاہر دو دو چیزیں بلکہ ہر چیز تم کو دعوت دے رہی ہے تو تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو وہ لکم تم کو کیا ہوا لا تؤمنون باللہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر رسول دو جبکہ جب کہ رسول تم کو بلا رہے ہیں آؤ آؤ لتؤمنوا تم بھی رب بھی تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے مالک پر اپنے رب پر یہ بڑا پیار کا جملہ ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ رسول اگر یہ کہیں کہ آؤ میرے رب کو مانو تو لوگ کہیں میں آپ کے رب کو ہم کیوں مانیں ہم تو اپنوں کو مانیں گے اللہ اپنے وہی جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لاؤ وقت اخذ میثاقکم کو اور اس نے تم سے پکا وعدہ بھی لیا ہوا ہے وہ جو عالم میں میں عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے مل کر کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے وہ وعدہ بھی تمہیں یاد ہے ان کن تم مؤمنین اگر تم ماننے والے ہو تو تم سے وعدہ لیا ہوا ہے لا ایمان وہ الذی ينزل اب عبده اس پر ایمان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلے جہالت کی اندھیری تھی اب روشنی آ چکی ہے اس روشنی کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے وہی تو ہے اس کا احسان دیکھو اس نے تم کو اندھیروں میں بھٹتے نہیں چھوڑا بلکہ تمہارے لیے لائٹ کا انتظام کیا ہو اللہ وہی تو ہے یونس جی عبدی جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیات ان بینات صاف صاف نشانیاں صاف صاف آیتیں ظلمات تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیریوں سے نور روشنی کی جانب میں نے عرض کیا تھا جو موجودہ شرارتیں ہیں ان میں ایک بڑی شرارت یہ ہوئی کہ ہماری ڈگریوں کی پیشانی پر آپ نے بھی ڈگریاں لی میں نے بھی لی اس کے اوپر لکھا جاتا ہے مینا ظلمات اب کوئی ڈرامے کی ڈگری لے کر نکلا کوئی آپ وہ اندھیرے میں تھا اب اس کو ناچنا آ گیا اس لیے یہ روشنی میں آ چکا ہے اور کیا کیا بھائی سب اللہ نے جہاں کہا تھا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف تھا اندھیروں سے مراد کیا تھا وہ کفر کے جہالت کے شرک کے اپنے مالک کو نہ ماننے کے وہ سب کے سب اندھیرے تھے اور جو ایمان کی طرف آیا وہ روشنی میں آیا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَغَوْفُ الرَّحِيمُ اور وہ تم پر بہت نرمی کرنے والا بہت مہربان ہے وَمَا لَكُمْ مَا لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو مان چکا اپنے مالک کو اس سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا اللہ تم سے کوفی سبیر اللہ کہ تم ایمان نہ لاؤ تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں اوپر جو مطالبہ تھا کہ ایمان لاؤ اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا دوموں علل ایمان ایمان تو تم لا چکے ہو مطالبہ ہی ایمان بات ہی ایمان والوں سے ہو رہی ہے لیکن اس ایمان پر ڈٹ جاؤ اور ایمان کے ثبوت پیش کرو اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اپنے مال سے محبت نہ کرو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تم فی سبیر اللہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں وَلِلَّهِ اللہ میرا وا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی وراثت اللہ ہی کے لیے زمین کی وراثت مطلب وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے اور یہ مال چار دن تمہارے پاس ہے اگر خرچ کر دیا تمہارے کھاتے میں جمع ہو گیا کہ تم نے خرچ کیا ہے ورنہ اس کے باوجود بھی اللہ ہی کا رہے گا تم سارے مرو گے ابھی تو باپ مرا تم اس کے وارث بنے تم مرو گے تمہارا بیٹا تمہارا وارث بنے گا پھر پوتا وارث بنے گا اور ایک وقت وہ ہوگا تم سارے مرو گے پھر کوئی وارث بننے کے لیے بچائے گا نہیں پھر اللہ وارث ہوگا لا يستوی اور خرچ کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسانوں کو خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے ایمان کا ثبوت یہی ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرے اور کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ تاکید نہیں ہوتی ہے کر لے تو بہت اچھا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک آدمی آپ کے پڑوس میں بھوکا ہے اور آپ کو علم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ بھوکا مر جائے گا آپ پر خرچ کرنا فرض ہو گیا اور ایسے کوئی حالات نہیں ہیں تو پھر اس طرح خرچ کرنا ضروری نہیں ہوا کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہم کو نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ایسے وقت میں اہمیت پڑ جاتی ہے جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تب تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دین غالب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس دین کا کیا بنے گا دنیا میں چھائے گا کہ نہیں چھائے گا مکہ فتح ہو گیا سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا اور وہ ضرورتیں بھی نہیں رہیں جس طرح مکہ کے فتح ہونے سے پہلے تھی اس لیے مکہ سے کہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور اشارہ ہے کہ آج جو خرچ کریں گے جو کل کرے گا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکے گا لا يستوی منکم برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ من انفق من قبل الفتح جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے وقاتلہ اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مکہ فتح ہو گیا اب کوئی خرچ کرتا ہے جہاد کرتا ہے یہ اس کے مرتبے کو نہیں پا سکتا ہے الازمر من الذین انفقو یہ لوگ بڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے درجے کے اعتبار سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد اس کے بعد وقاتلو اور جنہوں نے جہاد کیا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ قرآن پاک کا مخصوص انداز اس کو سمجھیے گا کبھی بھی وہ ایک پہلو کو اتنے زور دے کر نہیں بیان کرتا ہے کہ دوسرا نظروں سے اوچھل ہو جائے جہاں جوانوں کی تعریف کرتا ہے اگر صرف اتنی بات رہے تو یوں لگے گا کہ بڈھے تو معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں نہ بوڑھوں کی تعریف بھی کرتا ہے دونوں کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے تو جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا وہ بلند درجے والے لوگ ہیں تو کیا بعد والوں کے لیے کوئی مقام نہیں وہ وَعَدَ اللہ الحسنہ اور سب کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے الله قرضا حسنا کون ہے وہ من ذا کون ہے وہ لا جو اللہ یقرض اللہ جو کون ہے لا وہ اللہ یقرض اللہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض اوپر بتا دیا گیا تھا جو خرچ کرے گا لہم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اسی کو تاکید سے بیان کیا جا رہا ہے اجر ہے ایسا اجر ہے یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کے پاس اپنا مال بطور قرض رکھا ہوا ہے جس طرح قرض خواہ جب چاہتا ہے اپنا قرضہ مانگ سکتا ہے وہ اپنے مالک سے اس کا بدل مانگ سکتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ کریم تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے کتنا بڑھاتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے کھجور کی ایک ایک کھجور کا پیس دیا ہوا ایک دانا دیا ہوا کبھی کبھی عہد پہاڑ کے برابر بھی بنتا ہے فیوزاں عیف اللہ اس کو ڈبل کرتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے وَلَهُ بھو اجر کریم اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے عزت والا اجر یہ اس کی تفصیل پیچھے بار بار گزری ایسا اجر ہے کہ اس اجر کے ساتھ میں عزت شامل ہے ایک آدمی کو آپ بدل دیں اور آپ کہیں کہ تو اس کے لائق نہیں تھا لیکن میں نے احسان کیا دے دیا یہ بھی بدل ہے مگر اس کے ساتھ عزت نہیں ہے اور عزت یہ ہے کہ جنت الفردوس ملے اور انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ میں کیا اور میرے عمل کیا رب العالمین نے کیا اس کا بدل دیا اور پھر کہا جائے کہ یہ بدل ہے اس کا جو تم کیا کرتے تھے اللہ وقت یہ انسان کو جو کہا گیا کہ تجھے بدل ملے گا تجھے اجر ملے گا تجھے اس کا ثواب ملے گا یہ کہاں ملے گا کوئی بے وقوف سمجھ سکتا ہے کہ اسی دنیا میں ملے گا اور بعض دفعہ جذبات میں ہم یہ باتیں کہتے بھی ہیں اور ہمارا اس طرف بیان نہیں ہوتا ہے پروردگار کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا میں بدل مل گیا کیا بدل ملا آپ نے ایک روٹی خیرات کی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو فوراً دس روٹیاں مل گئیں آپ کی دی ہوئی روٹی بھی کھا کے اس نے ہضم کر دی اس کے یہاں سے دس روٹیاں آئیں وہ بھی آپ نے کھائیں ہضم کر لیں تو اس کا مطلب اتنے اجر میرا معاملہ ختم ہو گیا نہ اللہ وہ اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس کا سلسلہ چلتا رہے گا وہ آخرت کا اجر ہے نماز پر کیا ملے گا آخرت میں روزے پر کیا آخرت میں زکوٰۃ پر کیا آخرت میں آخرت کی ترغیب دی جاتی ہے نماز سے کاروبار میں برکت ہوگی روزی میں برکت ہوگی یہ تو ایک معمولی بات ہے یہ سمجھیے کہ اس کام کا وقتی اثر ہے وقتی اثر اور جو اس کا اصل نتیجہ ہے جو ثواب کا مقام ہے وہ صرف آخرت ہے دنیا نہیں ہے چنانچہ فوراً آخرت کا منظر پیش کیا گیا کہاں ملے گا یہ ثواب یوم تر مکمنی والمؤمنات اس وقت میں ملے گا جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کی دنیا میں نہیں ملتی دس روٹی مر جاتا بھوک سے تو کون سا نقصان تھا مر گیا وہ تو ویسے بھی مرنا تھا لیکن وہاں ملے گا جہاں موت بھی نہیں آئے گی یوم ترا اے قرآن پڑھنے والے جس دن تم دیکھے گا ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو جو بڑا تاکید کا مضمون ہوتا ہے وہاں دونوں کو الگ کیا جاتا ہے ورنہ جب ایمان والے کا اس میں والیم بھی آ گئی یس نورہم ان کی روشنی دوڑ رہے گی دوڑ رہی ہوگی بین ایدیہم ان کے آگے آگے آگے روشنی دوڑ رہی ہے راستہ صاف کر کے بتا رہی ہے آپ کو دیکھ لگتا ہے کنارے سے دیکھیے گا کہ رات کو جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو لائٹ اس کے آگے لگتا ہے کہ گاڑی کم دوڑ رہی ہے لائٹ زیادہ دوڑ رہی ہے آگے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے قیامت کے دن جو انسان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی اس کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ روشنی اس کے آگے دوڑ رہی ہے ورنہ ہے اسی کے پاس روشنی وہ بھی ایمان اور روشنی اس کے دائیں طرف کو دوڑ رہی ہوگی اور مشہور یہی ہے کہ سامنے ایمان کی روشنی اور دائیں طرف اعمال کی روشنی تو آپ کہیں کہ بائیں جانب اندھیرا ہو گیا وہ دائیں طرف والی روشنی بائیں کا کام بھی کر رہی ہے لیکن دائیں جانب زیادہ بشرآمل یوم اور ان کو کہا جائے گا خوشخبری ہے تمہارے لیے آج ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا انہیں باغوں میں تم ہمیشہ رہو گے لائٹ بھی ملے اور ساتھ میں یہ خوشخبری کیا اس وقت میں انسان کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا اور سامنے پل سرات ہے جس کو پار کرنا ہے جہاں لائٹ کی ضرورت ہے الفوز العظیم یہ بڑی تاکید ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے دنیا میں کوئی سمجھا کہ دس روٹیاں دی ایک روٹی دی اس کے بدلے میں یہ دس مل گئی یہ بڑی کامیابی وہ بڑی کامیابی نہیں یہ ہے بڑی کامیابی اس کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے یہ اس وقت احساس ہوگا کہ جب کہیں لائٹ نہیں وہاں لائٹ ملی اعمال کی لائٹ ایمان کی لائٹ لیکن جب تک اندھیرے نہ ہوں تب تک لائٹ کی قدر نہیں ہوتی اندھیرے میں انسانوں کو دھکا کھاتا ہوا نہ دیکھے تب تک انسان کو روشنی کی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے اور اندھیرے میں خالی دھکا کھاتا ہوا نہ دیکھے اندھیرے میں رڑکتا ہوا اور جہنم میں جاتا ہوا دیکھے تب لائٹ کی قیمت ہوتی ہے تو کیا وہاں بھی ایسا ہوگا جی ہاں یہ منظر بھی کچھ اندھیرے میں دھکے کھا رہے ہوں گے یوم یقول المنافقون جس دن کہہ رہے ہوں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انظرونا نظر آئی دیکھنا جب علا کے بغیر ہو تو اس کے معنی انتظار کرنا بھی انظرونا ہمارا انتظار کرو اس سے اندازہ ہوتا ہے پروردگار یہ بھی ایک منظر دکھاتا ہے ایمان والوں کو لائٹ ملی تو بیمان کو نہیں ملی مگر ایمان والے جب چلے تو بیمان بھی اس کے پیچھے دوڑے اور ایمان والے کے پاس تو ٹارچ ہے وہ تیزی سے نکل گئے آگے تو یہ تھوڑی دور تو گئے قدم دو قدم لیکن اس کے بعد اندھیرے میں نہیں چل پائے تو وہیں رک گئے انہوں نے چیخا ایمان والوں کو کہا ہمارا انتظار کرو نقتب اس من ہی ہم تمہارے نور سے روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے اس فارسی والے کہتے ہیں پارا نور چیدن روشنی کا کچھ فائدہ اٹھانا اس میں سے کوئی ٹکڑا لینا نہ من نورکم ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے قیل لر جی ان سے کہا جائے گا کون کہے گا فرشتے کہیں گے پروردگار کی طرف سے کہا جائے گا ار جہ واپس لوٹو اپنے پیچھے اور تلاش کرو فل نورا اور تلاش کرو لائٹ کو فو دھوری بسور وہ واپس مڑے انہوں نے سوچا کہ یہاں سے لائٹ بٹ رہی ہے تو ہمیں بھی ملے گی وہاں نہیں ملے گی وہاں اس کو ملے گی جو دنیا سے لے کر کے جائے گا وہاں کہاں سے لائٹ ملنے والی اور جو لائٹ کے پیچھے دنیا میں چلا ہوگا اس کو وہاں لائٹ ملے گی وہ واپس مڑے فضوری ابوری تو کھڑی کر دی گئی مار دی گئی ان کے درمیان بسور ان ایک دیوار لہو باب اس کا ایک گیٹ ہے ایمان والے گیٹ سے اندر گئے الرحمہ اس گیٹ کے اندر اللہ کی مہربانی من قبلہ العذاب اور اس کا ظاہر اس کے باہر کا حصہ اس جانب سے تو عذاب ہی عذاب ہے ایمان والے گیٹ کے اندر گئے یہ باہر رہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر سکتے ہیں اللہ کی شان کے لیے کوئی مشکل نہیں یونا دونہم وہ پکاریں گے ان کو یونا وہ پکار کر ان کو کہیں گے ایمان والوں کو علم نکم معکم تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے یار کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے کیسا بھیانک منظر ہے اللہ حفاظت فرمائے ایک آدمی ہمارے ساتھ رہا ہمارے ساتھ چلتا رہا ہمارے ساتھ اس کا لسٹ میں نام تھا اور بلکہ سب سے اونچی لسٹ میں نام تھا اور یہ وہ انسان نہیں ہے کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا جس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی علم نکم معکم کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ مسجد میں بھی تھے عیدگاہ میں بھی تھے ہر جگہ تھے مگر دل میں پختہ ایمان نہیں تھا آخرت کا یقین نہیں تھا تھا ہاں بس ایسے ہی تھا جی دیکھتے ہیں ہاں کہتے ہیں لوگ ہائے ہائے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کالو بھلا ایمان والوں نے جواب دیا ہاں تھے برا فتنتم مگر تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنے آپ کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا ہوا تھا اور آزمائش کی بھٹی اسی کے آگے تفسیر آ رہی ہے کیا تھا کہ تم یک رخے نہیں تھے دو رخے تھے واپسی کے دروازے کھلے چھوڑتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ پارٹی چاہ غالب آ گئی اس کے ساتھ ہو جائیں گے یہ مغلوب ہوگی دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے ہم کہہ دیں گے ہم کون سے کٹر پنتھی مسلمان ہیں یار ہم تمہارے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ ہیں ہم دونوں جگہ چل جاتے ہیں جہاں کو وہاں بھی چل گئے مسجد میں بھی گئے مندر میں بھی چلے گئے گردوارے میں بھی چلے گئے جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہم کر لیتے ہیں وہ تربس تم اور تم انتظار کرتے تھے انتظار اسی کو میں نے عرض کیا دو رخے تھے دیکھتے تھے کون سی پارٹی غالب آتی ہے ایمان والے غالب آئے ایمان والوں کے ساتھ ہو گئے بےمان غالب آئے بےمانوں کے ساتھ ہو گئے آج دنیا بھر میں اس سوچ کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں بھری پڑی ہے دنیا کتنا کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرتے ہیں اور بڑے دل سے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی ہم ویسے نہیں ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کی عظمت کے برابر ہوتے ہیں ایمان کی جیسی عظمت ہوتی ہے ویسے ہی انسان کی سوچیں بنتی ویسے اعمال آتے ہیں پھر مثال سے سمجھایا فرمایا یوں سمجھو کہ کمزور سے کمزور ایمان بھی ہوتا ہے لیکن ایمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ایسے آدمی سے آپ کہو کہ یار آج میں نے آپ کی دعوت تیار کی ہے اور کتے کا اور گیدڑ کا اور سور کا میٹ بنایا ہے اور بڑا زبردست واضوان بلایا ہے آؤ کھاتے ہیں مل کر کیا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسے آدمی کو بتا دو گے کم بخت ایسی گندی بات مجھے کہتا ہے زبان کاٹ دوں گا تیری ایسی گندی چیز کا نام لیتا ہے لیکن ایمان مرا ہوا ہے کسی آدمی کو معلوم ہے کہ فنا آدمی کا سود کا کاروبار ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یار آج بڑا نفع ہوا اس سور کی نہیں سود کی میں تجھے تیری دعوت کرتا ہوں تو یہ بڑے مزے سے چلا جاتا ہے کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایمان مرا ہوا ہے ایک آدمی کا ایمان زندہ ہے اس کو کوئی کہتا ہے کہ میں تیری دعوت کروں گا اور دعوت بھی کس کی ذرا مشتبہ بات ذرا معمولی سی مشتبہ بات مشتبہ کی مثال دیتا ہوں ایک موقع پر صحابہ اکرام نے ایک آدمی نے کہا ہاں، اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا کہ اس کو دم کرو انہوں نے دم کر دیا اس کے بندہ ٹھیک ہو گیا سور فاتحہ پڑی حدیث میں واقعہ موجود ہے انہوں نے کچھ بکریاں دے دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے گویا کچھ نہ کچھ گنجائش تھی لیکن ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس مال کے اندر بھی اشتباہ جو کہ ایک شکل سی بنتی ہے اللہ کے دین کو بیچنے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کرتا ہے ایک آدمی تو جیسا لکمہ لیتے ہیں یہ کیسے کہاں سے آیا مال گھر والوں نے بتایا کہ فلاں آدمی نے آپ کے دعوت کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا فرمایا ہو اصل میں میں نے اس کو کچھ دم کر کے دیا تھا اللہ نے اس کو فائدہ دے دیا اسی لیے اس نے دعوت کی گندہ مال ہے اس کو واپس رکھو اللہ اکبر اور جب ایمان مر جاتا ہے پھر یہاں تک مر کے پہنچتا ہے کہ پھر پگ بھی اور کتے بھی سب کھاتا رہتا ہے کہتا یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے میٹھی تو ہے ایسے لوگ دنیا میں ہیں آج مسلمانوں کی لسٹ میں بلکہ مسلمانوں میں آگے آگے ہیں جو سور کھا جاتے ہیں جھٹکے کھا جاتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہتا بہت اچھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں بطور بس تم اور تم انتظار کرتے رہے ورتب تم اور تم شک میں پڑے رہے آخرت کا پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ غرت عمر اور یہ ساری چیزیں آدمی کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اس نے کوئی بڑے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ میں نے تو بننا ہی بننا ہے منسٹر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے وہ جو اس نے نظر لگائی ہوئی ہے منزل پر پھر تو سنگی میل بھی نہیں آتا نظر مجھ کو منزل پر ہی ہے نگاہ میری بس وہی دیکھتا رہتا ہے اس کے لیے راستے میں دین آئے کچھ بھی آئے روند ڈالتا ہے اس کو جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا موت آ گئی غرکم باللہ غرور اور تم کو اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں رکھا شیطان ہے فلیح ملائی کمفی دیا آج تم سے نہیں لیا جائے گا کوئی فدیہ کتنا زمین بھر کے اگر سونا دے دے گا اس کے باوجود بھی اس سے نہیں قبول کیا جائے گا ولا من الذین کفروا اور ان سے بھی نہیں لیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اس لفظ پر غور کیجیے یہ کون لوگ ہیں یہ کافر نہیں ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور مرتے دم تک ان کو سب مسلمان ہی سمجھتے رہے تبھی تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا لنکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کہا تم سے بھی نہیں لیا جائے گا اور ان سے بھی نہیں جنہوں نے کفر کیا تھا گویا کفر کرنے والے اور تھے اور تم دوسرے ہو تمہارا بھی وہی حال ہے ماں با تم انار تمہارا ٹھکانا آگ ہے جہنم ہے ہی کم وہی تمہاری دوست ہے وہی تمہاری ساتھی ہے مولا کم وہی تمہاری مددگار ہے پہنچو وہیں وہ بیس اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ یہ منظر دکھایا آخرت کا اس منظر کو دیکھ کر کے کسی کا دل کانپے نہ کانپے ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے اس کا دل کانپنا چاہیے علم یقین آمنو آپ سب حضرات یہ مضمون کل جمعے میں بھی سن چکے ہیں کیا نہیں وقت آیا انا یعنی وقت پاؤں کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبهم کہ ان کے دل جھک جائیں لذکر اللہ اللہ کی یاد کے لیے وما نزل من الحق اور اس حق کے لیے جو پروردگار نے نازل فرمایا بلا القوت الکتاب اور ایمان والے ان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی میں قبل کون تھے وہ یہودی اور عیسائی کیا ہوا ان کے اوپر جب تک ان کے بیچ میں انبیاء کرام تھے ان کا ایمان تازہ تھا انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے فتح علیہم الامر اور مدت ان پر لمبی ہو گئی تو لمبی ہوتے ہوتے بس آہستہ آہستہ ایمان بودا ہوتا چلا گیا فقصت قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے یہاں تک کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز مٹ گئی اور کفر اور ایمان کو اکٹھا کر لیا وہ کثیر ہوں فاسقون اور بہت سارے ان میں سے فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں ایمان والو یہ ابتدا ہے منافقت کی اور اس کی انتہا یہودی اور عیسائی بننا ہے اللہ یحیی الارض سنو اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد کیا اس کا پیار ہے منافقت کے ساتھ ساری زندگی گزاری دل سے یقین نہیں تھا دین کے سچے ہونے کا اللہ فرماتا ہے اگر تو منافقت سے مرا ہوا ہے میری رحمت کی ایک بون تجھے زندہ کر دے گی جس طرح بارش کو پروردگار بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے ایمان سے توبہ سے تو زندہ ہو جائے گا کر لے توبہ قد بینا لکم الیات ہم نے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی تیرے تمہارے سامنے لعلکم تعقلون اے ایمان والو تاکہ تم عقل سے کام لو ان المصدقین والمصدقات بار بار کیوں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس لیے کہ بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیوں یہ کیا تھا متصدقین و متصدقات وہ اقرض اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض یہ بہت تفسیر کے لیے ہے وہی صدقہ دینے والے کیا کرنے والے ہیں اصل میں اللہ کو قرض دینے والے قرض قرضن اچھا قرض یوگا آخو لہم ان کے لیے بڑھایا جائے گا ڈبل کیا جائے گا ولہم اجر کریم اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے والذین آمنوا باللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا ورسولہی اور اس کے پیمبروں کو مانا بلائی کہ صدیقور اور پھر ایمان کے ان مراتب پر وہ پہنچے ان منازل کو انہوں نے طے کیا کون سی منازل صدقے والی منازل ایمان کو سچا کرنے والی منازل علماء کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے ہم دوسروں کو بسا کا صدقے کی ترغیب دیتے دیتے اپنے کو بھول جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی صدقہ تو لوگ دیتے ہیں ہمارا کام دینا تھوڑا ہمارا کام صدقہ کھانا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کہ یہی ہمارا کام ہے ویسے الحمدللہ للہ سما جس کو دین کی سوچ ہے وہ ہر ایک سے بڑھ کر کرنے والا ہے اور بڑھ کر صدقہ دینے والا ہے کیوں ایک آدمی کروڑوں روپیہ دیتا ہے تو اس کو کروڑوں دیے ہوئے ہیں اس سے کروڑوں کا مطالبہ ہے اور ایک آدمی کے پاس سینکڑوں ہیں وہ اس میں سے دیتا ہے اس سے اتنے کا مطالبہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر وہی لوگ صدیق ہیں صدیق وہ اور وہی لوگ شہدا ہیں عند ربہم اپنے رب کے نزدیک یہ کیا بات فرمائی فرمایا جو سچے دل سے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں کو صدیقیت کے مرتبے تک پہنچاتا ہے اور کسی کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کی روشنی ہے وہ کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا بلا صحاب الجحیم یہ جہنمی لوگ ہیں دنیا الحیات الدنیا لعب و وزینہ اگر نہیں مانو گے اس حقیقت کو نہیں تسلیم کرو گے جو اوپر بیان کیا گیا ہے اور یہ سوچتے رہے کہ کل کریں گے کل توبہ کر لیں گے پھر خیرات کریں گے پھر صدقہ کریں گے پھر اپنے ایمان کو سچا کر کے دکھائیں گے تو یہ دنیا کس کا نام ہے اس الجھن کا نام ہے کہ چھٹی ہو جائے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کن راہوں سے گزری اور کیسے گزری کیا بتاؤں کیسے گزری کانٹوں سے گزری پھولوں سے گزری مگر ایسے گزری پتہ ہی نہیں چلا کہاں گزری سنو انم الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کھیل ہے ولہو تماشا ہے وزینہ اور زیبائش ہے زینت ہے ٹیپ ٹاپ ہے وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر جتانا ہے وتکاثر تقاصر الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کو دکھانا ہے اکثر حضرات نے کہا کہ یہ زندگی کے مختلف دور آتے ہیں ایک دور سے آدمی گزرتا ہے تو اس کو بڑا بے وقفانہ دور کہتا ہے اور اس دور کی باتیں یاد کرتا ہے تو ہنستا ہے بیٹھ کر کے تنہائی میں کیسا بے وقوف تھا میں کن باتوں کے لیے کیا کر رہا تھا لعیب کھیل ہے جب یہ کھیل کا زمانہ گزرا پلٹ کر کے واپس دیکھتا ہے کتنا بیوقوف تھا صبح سے شام تک کھیلتا رہتا تھا اور نڈھال ہو جاتا تھا تھک جاتا تھا اور کن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے تھے ہم بچپن سب نے گزارا وہ بانٹے کھیلنا میرا ایک بانٹا تن لیا اس کے اوپر آپس میں لڑائی ڈنڈے کھیلنا میرا میرا لکڑی تجھے مل گئی اس کے اوپر ولہون اس کے بعد دوسرا دور تماشا دیکھنا ایک وقت ہوتا ہے کھیلتا ہے وقت گزر جاتا ہے پھر تماشا دیکھتا ہے پھر اس کو بیکار سمجھتا ہے کتنا بے وقوف تھا صبح سے شام تک ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا تماشا دیکھتا رہا مجھے ملا کیا میں نے کبھی اس کا حساب نہیں لگایا کاؤنٹ نہیں کیا کہ مجھے اس بیٹھنے سے کیا ملا صحت خراب ہوئی آنکھیں خراب ہوئیں اور کیا ملا کاروبار برباد ہوا لوگوں نے کام کیے میں نے کچھ نہیں کیا وزینتن اس کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ جب انسان کو اپنے قد کا احساس ہوتا ہے میں ایک افسر ہوں ہاں، میرا ایک سٹیٹس ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی رونق دکھاتا ہے زبائش میرے کپڑے کیسے میری گاڑی کیسی میرا مکان کیسا اس سے جو پیچھے کا کھیلنے کا زمانہ ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں لنگوٹیاں یار کچھ لگا کر کے نکل جا اس کو کوئی احساس نہیں ہے اب اس کو احساس ہوتا ہے نہیں بھائی مجھے اپنی رونق دکھانی ہے پھر یہ زمانہ بھی گزر جاتا ہے و خرم روم نہ تم پھر آپس میں بس تھوڑا سا فخر جتانا ہے اور کثرت کو ظاہر کرنا ہے مال میں اور اولاد میں پھر بس دوسروں کو دکھائے گا کہ میرے لڑکے اتنے ہیں اتنے بڑے بڑے افسر ہیں مال میرے پاس اتنا ہے البتہ خود اپنے لیے کہ میں پہنوں کیسا لگاؤں کیسا وہ تو بچے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ابو جی ہماری بےزتی ہوتی ہے آپ کیا ایسے کپڑے پہن کر نکل جاتے ہو بازار میں فٹیچر سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہماری کہ تمہارا باپ اس طرح رہتا ہے پھر دوسرے ان کو کہتے ہیں پھر وہ ان کے لیے کرتا ہے خود بس خالی ڈینگے مارتا رہتا ہے ملا کیا تجھے کچھ نہیں ملا تفاخر بینکم فی الاموال والاولاد مال کی کثرت جتاتا ہے حالانکہ مال کے مالک کھڑے ہو گئے ہیں وہ کائیں گڈے کو ادھر دیکھنے دیتے ہیں اور اولاد میرے لڑکے اتنے بڑے بڑے افسر ہیں اور جس کے جتنے بڑے ہیں اس کے کچھ کام نہیں آ رہے ہیں ایک لڑکا میرا امریکہ میں ہے ایک افریقہ میں ہے ایک برطانیہ میں ہے ایک فلاں ملک میں ہے تجھے کیا فائدہ ملا کہا مجھے دھکے ملے میرے لیے گھر میں نوکر رکھے ہوئے ہیں اور بہت بڑی کوٹھی ہے اور روزانہ مجھے بھوت ستاتے ہیں پھر عاملوں کے پاس دوڑتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے بیس کمرے کی کوٹھی اکیلا گھومتا رہتا ہے تو جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو پاگل ہو کے گھومتا رہتا ہے تو کہتا ہے میرے پیچھے بھوت لگ گئے ہیں لیکن ایسے شیطان وقوف بناتا ہے کہ کبھی ادھر دھیان نہیں جاتا ہے ہائے ہائے کماسلی دن اس کا حال کیسا ہوتا ہے اس بارش کی طرح آج جب کفار انبا کفار کافروں کو کہا گیا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور کاشتکاروں کو بھی کفار کہا جاتا ہے وجہ کافر کے معنی اصل میں چھپانے کے ہیں وہ عربی شعر ہے علماء جانتے ہوں گے نا کہ میں نے اے نہیں ایک کافر نے اور کفر کو چھپایا اور کافر کے پاس چھپایا اور کافر میں چھپایا تو کافر کون ہے چھپانے والا کس کو چھپایا دانے کو اس کو بھی کافر اور کس کے پاس چھپایا نہر کو بھی کافر کہتے ہیں اور کس میں چھپایا کافر میں یعنی زمین میں چھپایا کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کافر کہتے ہیں اس کو کہ اس کے مالک کی اس کو پہچان ہے بار بار خیال آتا ہے کہ میرا مالک ہے مگر وہ اس سوچ کو چھپاتا ہے نہیں اس کا اظہار کرتا ہے کئی مرتبہ اس کا اندر اس کو کوستا ہے کہ تو کیا پاگل ہو گیا ہے پتھروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور اپنے مالک کو نہیں مانتا مگر وہ اس سوچ کو پھر چھپاتا ہے دفعہ یار برادری کا مسئلہ ہے خام خواہ پنگے بڑھیں گے پھر بچیوں کا شادی کرانا ہے بچوں کو کرانا ہے پھر کس کس سے لڑتا ہوں گا میں یہ جان بوجھ کر وہ چھپاتا ہے حق کو اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے اور کاشتکار چونکہ دانے کو چھپاتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں بارش کی مثال ہے کافروں کو اس کی نباتات بڑی اچھی لگتی ہے اور نباتات کا کیا حال ہے کھیتی لگائی اگی کھیتی ثم یہیجو اس کے دو معنی کیے گئے حاجہ یہیجو جوش مارنا اور حاجہ یہیجو سوکھنا پھر وہ کھیتی جوش مارتی ہے جوان ہوتی ہے اور اسی کا دوسرا کرن چود کر لیجئے پھر وہ کھیتی سوکھتی ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرَّا پھر تو اس کو دیکھتا ہے پیلا پڑا ہوا بالکل آدمی کا کیا یہ حال نہیں ہوتا ہے جوانی آئی جوش آیا باڈی بن رہی ہے گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے بات سوکھنا شروع ہوا گال اندر کو گئے جھریاں پڑنی شروع ہو گئیں فتراہ مسفرا پھر پیلا پڑ گیا اب قبر کے کا منتظر ہے پوچھو کیا کر رہے ہو کہتے قبر کے انتظار میں ہوں اور کمر جھک گئی کیا کر رہا ہے چاچا کہتے جھک کر دیکھتا ہوں جوانی کدھر چلی گئی ہے ثم يكون حطاما پھر کھیتی چورا چورا ہوتی ہے پھر اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کوئی آگ میں ڈالا گیا وہاں چورا ہوا اور کوئی قبر میں ڈالا گیا وہاں اس کا چورا ہوا کیڑوں نے اس کا کام تمام کیا ثم يكون حطاما پھر وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے اگر یہی حال انسان کر رہے کہ بس اسی میں مگن رہے ان اوپر والے کاموں میں اس کا بھی یہی حال ہوا فی الاخرت عذاب شدید اور کھیتی تو چورا ہوئی اس کو چھٹی مل گئی اس کو چھٹی نہیں ملی ابھی آخرت ہے اس میں سخت عذاب ہے لیکن مغفرت من اللہ و رضوان اس کی جانب سے بخشش بھی ہے اور اس کی رضامندی بھی ہے اور وہ منتظر ہے اس موقع کے اوپر کوئی توبہ کر لے کہاں پر توبہ کر لے وہیں پروردگار کی رحمت اس کو لپک کر اپنا لیتی ہے اور اس کی زندگی پر بہار بن جاتی ہے وَمَا مل حیات إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیا مگر دھوکے کا سامان اس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے اس میں ایسی الجنوں میں بستا ہے کہ بس ایک ہر روز ایک نیا کام شروع ہو جاتا ہے ایک دوڑ لگ جاتی ہے زندگی کی اور اس دوڑ میں اب مجھے جوان ہونا ہے اب مجھے اپنا سٹیٹس بنانا ہے اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں مجھے ان کی شادی کرانی ہے اور پھر مجھے بچوں کو اپنے قدموں پر کھڑا دیکھنا ہے اور پھر ان کو ایسا چلانا ہے اور بچے پھر سب کچھ کرنے لگ جائیں تو بڑھا پھر پریشان کہ لڑکوں کو کچھ پتا نہیں ہے یہ بے وقوف ہیں کہیں اپنا مال لٹا نہ دیں میں اسی پریشانی میں لگا ہوا ہوں حالانکہ تجھے کیا ضرورت ہے تیرے پاؤں تو قدم میں لٹک قبر میں پہنچ چکے ہیں الى من ربكم ایمان والو تمہارا کیا کام ہے تم ان چیزوں کو چھوڑو اور دوڑو ادھر دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف وہ جنت نار اور اس باغ کی طرف جس کی چوڑائی کا عرض سما والارض آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی اس کو قیاس کرو اس باغ کی طرف اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو کس کو ملتا ہے عدت للذین آمنو تیار کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپن اللہ کو مانا اور رسول ہی اور اس کے رسولوں کو مانا ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یوتی ہی من یشا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے دنیا کے ان جھمیلوں سے انسان کو آخرت کی تیاری کی فکر لگ جائے یہ اس کا فضل ہے اور پھر اس کی منزل اس کو مل جائے جنت یہ اس کے فضل کا مظہر اور یہ اس کا نتیجہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ما اصابکم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر دنیا کے ان جمیلوں میں انسان کیوں لگا ہوا ہے مال جمع کر کے رکھتا ہے کوئی بکتا کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی حادثہ پیش آ جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے اچانک آدمی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک کوئی دوسری پریشانی پیش آ جاتی ہے لاکھوں روپے اڑ جاتے ہیں اکٹھے اس لیے ہم ڈیمپ کر کے رکھتے ہیں کہ پریشانیوں میں کام آئیں فرمایا جو پریشانی تجھے آنی ہے وہ آنی آنی ہے وہ تو تیرے ڈیمپ کرنے سے رکے گی نہیں تیری تدبیروں سے وہ رک نہیں سکتی ہے اور جب تیری تدبیروں سے رک نہیں سکتی تیری تدبیر سے اللہ کا عذاب پھل سکتا ہے جو آخرت کا ہے تو اس کی فکر کر جو پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ تو آ کر کے رہیں گی جس نے لکھی ہیں وہ خود ان کا محافظ ہے وہ کس طرح ان کا انتظام کرے گا تو پہلے سے پریشان اور اس لیے پیسے ڈمپ کر رہا ہے اور اسی کے چکر میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو بھول گیا من مصیبت نہیں پہنچتی ہے کوئی پہنچنے والی مصیبت زمین میں ولا فی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں زمین میں کیا کوئی زلزلہ آ گیا طوفان آ گیا آندھیاں آ گئیں ایسے بڑی بڑی پریشانیوں کے لیے ہم پیسے بچا کر رکھتے ہیں بھائی ولا فی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں کوئی کینسر کا مریض ہو گیا کوئی اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا یہ نہیں آتی ہے اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا مگر ایک کتاب کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے من قبل اس سے پہلے ان نبراہا کہ ہم اس کو ظاہر کریں ہم اس کو پیدا کریں باری پیدا کرنے والا نبراہا ہم اس کو ظاہر کریں اس کو پیدا کریں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے ان ذالک علی اللہ یسیر اتنا بڑا ریکارڈ بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے فرمایا اللہ پر یہ آسان ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں سب ریکارڈ پہلے سے بنا ہوا ہے یہ ریکارڈ بنانے سے اور ایمان والے کو یہ بتانے سے فائدہ کیا ہوا لی یہ لام حرف جر ہے کس سے جڑے گا ایک لفظ چھپا ہوا ہے اخبرنا نہ ہم نے تم اس کو اس کی خبر دے دی یہ خبر کس لیے دی اس کا کیا فائدہ ہوا تمہیں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لا تاسو علی ما فاتکم تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ اس کے اوپر جو تم سے چھوٹ گیا بہت کوشش کی بہت محنت کی کہ میں کیس کروں گا نہیں ہوا کوئی بات نہیں ٹینشن کچھ نہیں ہے دماغ نہیں خراب ہوگا کہے گا کہ اچھا اب پتہ چلا کہ میرے مقدر میں یہ نہیں ہے میرے مقدر میں اللہ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے بہت محنت کی کہ انٹرنس پاس کروں اور ڈاکٹر بن جاؤں نہیں بن سکا بہت اچھا اللہ نے میرے مقدر میں یہ نہیں لکھا کچھ اور لکھا ہوا ہے لِكَيْ لا تا عَلَى مَا فَاتَكُمْ بڑی محنت کی کہ میں کھرپتی پتی بن جاؤں لیکن روڑ پتی کیا کروڑ پتی کیا بچارا روڑ پتی بھی نہیں بن سکا کوئی ٹینشن نہیں میں نے محنت کی تھی اللہ نے میرے مقدر میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے میرے مقدر میں دو روٹیاں لکھی ہیں مجھے وہ ہے بھی ضرور دو ہی روٹیوں کی ہے تو کیا پریشانی ہے ٹینشن کی ایسا انسان جو اس پر یقین رکھے گا وہ کبھی ٹرینوں کے نیچے سر نہیں دے گا وہ پلوں سے چھلانگے نہیں مارے گا ولا تفرحوا بما آتا اور اگر کچھ مل جائے گا تو اس پر اکڑے گا نہیں ایک آدمی کو بہت بڑا مرتبہ مل گیا تو وہ ڈینگے مارتا ہے پتا ہے کتنے عرصے تک پڑھا ہے تیس سال تک پڑھتا رہا ہوں تو تیس سال تک اور بھی تو بڑے پڑھتے رہے ان کو کیوں نہیں ملا جس کو اس پر یقین ہے کہ میرے مالک نے میرے لیے یہ لکھا ہوا تھا اس کا لکھا ہوا کھا رہا ہوں مجھے اس کا ملا ہے ولا تفرح یہ اکڑے گا نہیں کبھی بھی بڑے بڑے بزنس مینوں سے آپ پوچھئے گا کہ پیسہ آپ کو کہاں سے ملا جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی وہ کہے گا کہ محنت سے اور علم سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے محنتیں وہاں کی جہاں کچھ نہیں ملا اور پیسہ وہاں سے ملا جہاں محنت کی نہیں وہاں سے پیسہ مل گیا اللہ دیتا ہے کیسے دے دیتا ہے وہی جانتا ہے کیسا مل جاتا ہے لیکن جب مل جاتا ہے تو جس کو یہ سوچ ہے پہلے سے کہ لکھا ہوا مل رہا ہے تو وہ کوئی اکڑے گا نہیں وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا اس نے دیا ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے سب نے دکانیں لگائی میں نے بھی ایک لگائی اور ان کو اتنا ملا جتنا ان کے لیے لکھا ہوا تھا مجھے یہ مل گیا اور ہے ان کی بھی آزمائش مقصد اور ہے میری بھی آزمائش مقصد دعا کرو کہ امتحان میں ہم پاس ہو جائیں یہ کئی لاتا کیا راز بتایا یہ تم کو ہم نے اس لیے خبر دے دی تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ جائے اور تم اکڑو نہ جو تم کو مل جائے يحب كل مختال فخور اور اللہ پسند نہیں کرتا ہے مختال کو اور فخور کو یہ دو لفظ پیچھے بھی گزرے تھے دونوں کے معنی اکڑنے کے دونوں کے معنی فخر جتانے کے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ایک وہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کے اندر ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور ایسے آدمی کو اگر آپ کوئی کیمرہ لگا دو نا اس کے کمرے میں اور پھر دیکھیں آپ کہ وہ اٹھ رہا ہے تو صبح صبح سب سے پہلے بھی دیکھو ہم بڑے لوگ ہیں ہم کو ایسا کرنا ہے اپنے طور پر ہی بس اکڑتا رہتا ہے یہ مختال ہے اور جو دوسروں کو بھی دکھاتا ہے یہ فخور ہے اور بعد میں اس کا الٹ بھی لکھا اللہ خلون بالبخل یہ لوگ جو مختال اور فخور ہوتے ہیں اپنے طور پر اکڑتے رہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ دین یب یہ بڑے بخیل ہوتے ہیں بس جی ہم اپنا مرتبہ بنا رہے ہیں ہم اپنا اسٹیٹس بنا رہے ہیں اسی کے اوپر اکڑتے رہتے ہیں بہت بخیل ہوتے ہیں وہ امرون النا سب اور لوگوں کو بھی بخیل بننے کی دعوت دیتے ہیں حکم دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو بھائی کیسے حالات پیش آ جائیں آدمی کو پیسہ بچا کر رکھنا چاہیے ایسا آدمی ایک سوٹ بنائے گا پھر اس کو سونے کے لیے الگ جاگنے کے لیے الگ باہر جانے کے لیے الگ بیٹھنے کے لیے الگ کھڑے ہونے کے لیے الگ کتنے سوٹ بنائے گا اور اسی چکر میں گم رہے گا دوسروں کو دکھانے کے لیے اور خود بھوکا چائے مرتا رہے اندر لیکن دوسروں کو دکھائے گا خود پیئے گا چائے کیسی بغیر دودھ کی مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے کپ رکھے گا لوگوں کو پتا چلے وہ يَتَوَلَّا اور جو کوئی ممبڑ لے گا فہند اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے وہی تعریفوں والا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات صاف صاف نشانیاں دے کر یہ جو اوپر باتیں بتائی گئیں فرمایا یہ راز ہے تم نہیں جانتے تھے اپنے پیمبر کے ذریعے سے ہم نے تم کو آگاہ کیا اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے پہلے سے چلا رہا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات صاف نشانیاں دے کر وہ کتاب اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب والمیزان اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ میزان میزان کے معنی عدل و انصاف کو نازل کیا عدل و انصاف کے نظام کو نازل کیا لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں انصاف کے ساتھ انصاف پر لوگ چل پڑے وہ اندی اور ہم نے کتاب نازل کی اور ہم نے لوہے کو نازل کیا لوہے کو نازل کیا لوہا تو زمین سے نکلا ایک طبقے نے کہا کہ لوہا بھی نازل ہوا وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کچھ بہت ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اس میں سے ایک لوہا بھی تھا اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو کسی کام کی ضرورت نہیں لوہے کے لیے لیکن لاسٹ میں چمچ کی آپ کو بھی ضرورت ہے سبزی کاٹنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے لوہا اس سے ملتی ہوئی یہ ساری چیزیں اسٹیل وسٹیل سب اسی میں آ گئیں دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں جو کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے پروردگار اس کو یہ نہیں کہتا میں نے پیدا کی بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اوپر سے تمہارے لیے اتارا نازل کیا اور ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں لباس کے لیے کیا کہا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اوپر سے اتارا لوہا اتنی اہم چیز ہے فرمایا ہاں اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے ایک تو تمہاری زندگی اس کی گرد گھومتی ہے اس کی محتاج ہے کاشتکار کو اس کی ضرورت کسائی کو اس کی ضرورت ہر شخص اس کا محتاج حکومتیں اس کی ضرورت ساری حکومتیں اسی پر کھڑی ہیں لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ ایمان والے کے ساتھ لوہے کا ہے وہ کیا ہے وانزل الْحَدِيدَ فِيهِ باق الشدید ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت پکڑ ہے سخت جنگ ہے اور وہ منافع للناس اور لوہے کے اندر لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں ہیں لیکن ہم نے کیوں اتارا بلی یاد اور اس لیے اتارا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے میں انسر ہو اور رسول کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بے دیکھے یعنی اس کے دین کی کون مدد کرتا ہے اس کے لیے ہم نے کس کو اتارا بولو لو اس کا کیا جوڑ ہے انزلنا الكتاب ہم نے کتاب کو اتارا عدل و انصاف کے نظام کو اتارا مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ لاتے چلانے والے بھی تو چاہیے نا تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کون ہمارے دین کے لیے قربانی دیتا ہے اور کون ہمارے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو قربان کرتا ہے یہ لوہا اسی لیے اتارا اگر لوہا نہ ہوتا تو پھر قربانی کے مواقع کہاں تم کو فراہم ہوتے ان اللہ قبی عزیز اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے غلبے والا ہے ولی عالم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے اس کا تعلق بطور خاص لوہے سے اور اوپر سے بھی کتاب بھی اور میزان بھی نظام آ گیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس پر چلنا چاہتا ہے اور یہ سارا نظام آ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جان و مال اس کے لیے کھپاتا ہے قربان کرتا ہے یہ بڑی اہم موقع ہے ان اللہ قبی عزیز اللہ طاقت والا ہے مطلب کیا اس کا کام نہیں چلتا تھا اس لیے اس نے لوہا اتارا اور کہا کہ کچھ لوگ لوہا اٹھاؤ اور پھر اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کی قربانیت دو کیا وہ محتاج تھا قویون طاقت والا ہے یہ تو بندو کا امتحان لینا ہے عزیز غالب ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں بندو کا امتحان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا اوپر فرمایا تم نے رسولوں کو بھیجا ایک جھلک دکھائی کون کون رسولوں کو بھیجا تھوڑا سا تذکرہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وَجَعَلْنَا فِي مَنْ ضروری اور ہم نے رکھ دی انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب میں نے عرض کیا تھا ایک طبقے نے اسی سے سمجھا کہ جتنی کتابیں آئیں اور جتنے انبیاء آئے وہ سب انہی دو بزرگوں کی اولاد میں آئے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں آئے اس سے تو کسی کو اشکال نہیں وہ میں ثانی ہیں دنیا بھر میں انسان انہی کی اولاد میں سے گئے کتابیں انہی کو ملی نبوت انہی کو ملی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے ان کے بعد جتنے پیمبر آئے جتنی کتابیں آئیں اور آج جو ہمارے سامنے موجود ہیں کتابیں جن کو آسمانی کتابیں کوئی کہتا ہے وہ ان کی اولاد ہی کی کتابیں ہیں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل داود علیہ السلام پر زبور سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے کتاب کو رکھ دیا اور نبوت کو رکھ دیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی آئیں لیکن اس میں بھی کہ جو سیدنا ابراہیم کی اولاد نہیں ہے مگر نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں ان میں بھی کتاب آئے اور نبوت آئے اور بات ان کی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی دنیا میں اللہ نے رہنمائی کے لیے لوگوں کو بھیجا مگر کہاں کہاں بھیجا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں بتایا گیا اور بغیر ریکارڈ کے ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون ہے اور کس کو کتاب ملی ہے فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ تو ان میں سے کچھ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں وہ کثیر فاسقون نبوت بھی ملی کتاب بھی ملی مگر ان کی اولاد میں بہت سارے ہیں ہدایت والے کچھ نہیں کچھ ہیں ہدایت والے اور بہت سارے تو وہ ہیں جو فرم برداری سے نکل جانے والے ہیں برسلنا پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے پیچھے ان کے نقش قدم پر بھیج دیا اپنے رسولوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسا علیہ السلام داود علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام یہ سارے نبیوں کو بھیجا اور وَقَفَّئِنَا نبیہ بْنِ مَرْيَمْ مریم اور سب کے آخر میں ہم نے ان کے پیچھے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ یہ قریب کے ہیں ان کا تعارف سن لو اور ایمان والوں سمجھ لو کہ بے دینی کیسے آتی ہے منافقت کیسے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت کے بعد انسان کس طرح گمراہ ہوتے ہیں بس آخر والے کا تذکرہ سنو باقی تو اس پر قیاس کر لو وَعَتَيْنَاهُ آتے اور ہم نے ان کو انجیل دی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ اور ڈال دیا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ دین جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ڈالا رافتن نرمی کو ڈالا وہ مہربانی کو ڈالا وہ رحبانی یہ ہے وہ گمراہی کی ابتدائی سری وہ اور ایک رحبانیت تھی ابتدوہا اس کی بدعت انہوں نے نکالی تھی رحبانیت کیا ہے ترک دنیا اچھی چیزیں کھانا نہیں اچھی اچھے کپڑے پہننا نہیں اچھے مقام میں رہنا نہیں بیاہ نہیں کرنا شادی نہیں کرنا جنگلوں میں رہنا جھونپڑوں میں رہنا دریاؤں کے کنارے پر رہنا ایک لنگوٹ پہن لینا اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ رہبانیت اور یہ انہوں نے ہم نے ان پر فرض کی تھی نہ ابتدا یہ بدعت انہوں نے نکالی تھی ماں کتب ہم نے نہیں فرض کی تھی علیہم ان پر لیکن انہوں نے کیوں نکالی تھی یہ بدت یا پھر نکالیے گا نہیں نکالی تھی انہوں نے یہ بدت الفطار رضوان اللہ مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے یہ معلوم ہوا کہ سب لوگ نافرمانی کرنے کے لیے گمراہ نہیں ہوئے کچھ فرم برداری کرنے کے لیے گمراہ ہو گئے کرنا چاہتے تھے فرم برداری لیکن ہو گئے گمراہ وہ کون سا طبقہ یہ سب سے بڑا بدقسمت طبقہ ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے نیکی لیکن چل پڑا گمراہی کے راستے پر جموں والے کہتے ہیں جن گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا یہ اس طبقہ یہ طبقہ یوں گمراہ کہ جتنا گڑ ڈالو گے جتنی مٹھائی ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا چلو ٹھیک ہے اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں تو یہ تھوڑا کہا کہ چھٹی نہیں پڑنا ہم چھ فرض کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چار رکاتے فرض کی ہیں ہم پانچ مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو رکاتے فرض کی ہیں ہم تین مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں سات رکاتے رکھی ہیں چار فرض اور تین واجب ہم اس میں ایک اور ایڈجسٹ کر لیتے ہیں آٹھ پوری کر لیتے ہیں یہ طبقہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے اور بڑی نیک نیتی سے گمراہ ہوتا ہے لیکن کوئی نیک نیتی سے گمراہ ہو تو کیا وہ گمراہ نہیں شمار ہوگا وہ بھی گمراہ ہوگا کوئی کہہ نہیں جی میں نے کوئی غلط کام کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی کے لیے کام تھوڑے کیے میں نے تو فرما برداری کے لیے کیے فرما فرما برداری کے نام پر کیے ہوئے کام بھی گمراہی ہیں اللہ کے ہاں عمل کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے کام صرف اللہ ہی کے لیے ہو بدت بھی اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے اللہ ہی اللہ کی رضا کے لیے زیادہ کریں گے اور مزہ آ جائے گا اور اللہ تعالی راضی ہو جائے گا لیکن دوسری شرط ہے کہ اس کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے پیمبروں نے بتایا اللہ کرے کہ اس راز کو ہم سمجھیں آدھا کرنا پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے لیکن اذان کے اندر کہہ دیا الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھو گے تو اذان ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں ایسا کیا گیا فرمایا یہ بھی آزمانا ہے کہ تاکہ پتا چلے کہ جو ہم نے کہا اس پر تم رکتے ہو یا اور اپنا طریقہ نکالتے رہتے ہو اور بہت سارے بہیمان ہیں آج ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدھا کلمہ تو میں پڑھی نہیں سکتا ہوں تو کیا کرتے ہیں اذان میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا یہ پڑھنا تھا تو نوز باللہ اللہ بھول گیا تھا اللہ نہیں بتا سکتا تھا یہ دو رکاتے تو دو ہی پڑھنی ہیں چار نہیں پڑھ سکتے ہیں اور روزہ جب کہا رکھنے کے لیے تو رکھو رکھنے میں فائدہ اور جب کہا کہ مت رکھو اگر رکھیں گے تو ایمان سے جائیں گے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا کوئی آدمی کہ جی میں تو صوفی صافی آدمی ہوں میں نے تو منت مان رکھی ہے کہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا عید کے دن بھی اگر روزہ رکھے گا اور انکار کر دے گا اس روزے کو چھوڑنے کو تو ایمان پر رہے گا باقی کافر ہو جائے گا اس لیے کہ منکر ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا آپ نے فرمایا کہ پانچ دن اللہ نے انسانوں کی دعوت کے لیے رکھے ہیں اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ایک آدمی صوفی صافی وہ کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میرا سر سجدے میں ہی رہے کبھی سر اٹھے ہی نہ تو کہا گیا جب سورج چڑھ رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے اور سورج سر پر آ گیا ہے اس نے کہا میں نہیں رک سکتا ہوں میں تو اس وقت میں بھی سجدہ ہی کروں گا نماز اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں میں نے کوئی خیر اللہ کے لیے پڑھنا ہے میں نے کسی اور کو سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے کیا مسلمان رہے گا اگر جان بوجھ کر کرے گا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا ایمان سے ہاتھ دھو لے گا اس لیے کہ یہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرمایا دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اس میں ذرا سا آدمی ادھر ادھر اضافہ کر دیں اس کا نام دین نہیں اس کا نام بے دینی ہے آج اس بے دینی میں امت بھاری تعداد میں مبتلا ہو رہی ہے اور بڑے شوق سے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور عجیب شیطان کے چکمہ ہوتا ہے آپ دیکھنا بدتیں اگر کی جا رہی ہیں تو اس کو بڑی دینداری سمجھا جائے گا اور آدمی ایک بدت کر کے بہت خوش ہوتا آج میں نے کمال کیا آج کیا عبادت کی مزہ آیا اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم فرض ادا کر کے اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جلوس نکالے گا ناچے گا ادھر ادھر ہیں جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی ساتھ میں اور اس کے بعد گھوڑے اور ڈھولک اور ڈھمکے وہ بھی ساتھ میں چلیں گے اور اس سے اتنے خوش ہوں گے کہ آج تو ہم چلتے پھرتے جنتی بن گئے زور کی نماز بھی جائے عصر کی بھی جائے مغرب کی بھی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نے اگر نماز چھوٹ گئی دیکھو نا چھوٹی کیسے عشق محمد میں چھوٹ گئی آہ آہ آہ آہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو نیکی کے نام پر گمراہ ہوتا ہے اور اس میں کسی آپ طبقے کو ٹارگیٹ بنائے کہ فلاں طبقہ ہے نہ یہ ایسا چور دروازہ ہے کہ انسان کو اس کے لیے چوکی دار بن کر بیٹھنا پڑتا ہے کہ میرا کوئی عمل سنت سے ہٹ تو نہیں گیا اگر ذرا سا ہٹ گیا سنت سے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ میں نے اس دین کو ناقص سمجھ لیا جو اللہ کے حبیب نے دیا تھا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں نے آج دین مکمل کر دیا اگر اس نے ذرا سی بات زیادہ کی اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا حضور نے سارے کام کیے مگر کچھ چھوٹ گئے وہ ابن کثیر میں نے لا کر آپ کو بتایا ابن کثیر نے کیا کہا کہ کوئی بھی اگر نیکی کا کام ہے اور صحابہ نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم اس پوری جماعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جماعت نوز بلّہ وقوف تھی یہ نیکی کا کام بچ گیا تھا یہ اس نے کیوں نہیں کیا مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سنت اللہ کے حبیب کا طریقہ بھی ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی سنت میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ان کے طریقے کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے کیوں وہ مزاج دین سے واقف ہیں اللہ کے حبیب نے اگر یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کے پیچھے کوئی راز تھا نا اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ کچھ کام یہ کریں گے لوگ اس کو بدت نہ سمجھنے لگ جائیں کہا وہ بدعت نہیں ہوگا تم پر میری سنت بھی ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے ابتدا انہوں نے نکالا اس کو نہیں نکالا مگر اللہ کی رضا کے لیے فما رعوها پھر ہوتا کیا ہے نہیں رعایت کی انہوں نے اس کی حق پر رعایتی ہا جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا پھر بدتوں پر بدتیں نکلتے نکلتے نکلتے ایسے بدتی بنے کہ پلٹ کر جو دیکھا تو اللہ کے دین کی جو شکل تھی وہ اس پر ہی نہیں آتی ہے فاتعین اللہ آمن اجرا ہوں تو دیا ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کا وکثیر بھوم فاسقون اور اکثر تو ان میں سے فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں یا یوح الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے وہ امین اور ایمان لاؤ اس کے پیمبر پر یوتیکم کفلین من رحمتہ دے گا وہ تم کو اپنی رحمت کے دو حصے دو حصے اپنی رحمت کے دے گا اس کا کیا مطلب ہے فرمایا اوپر تذکرہ ہے اہل کتاب کا انہیں سے کہا جا رہا ہے اگر تم اس دین کو مانو گے تو تمہیں دو دو حصے ملیں گے ایک تو اس دور پر اس دور میں اس پیمبر کی شریعت کو ماننے کی وجہ سے اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے اور ایک اس کتاب کی ماننے کی وجہ سے وہ جالکم نورا یہ نور والی صورت ہے بار بار اسی کا تذکرہ اور دے گا اللہ تعالیٰ تم کو ایک روشنی یم شون جس تم بھی جس میں تم چلو گے اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کیسے وہ ہم سورے انفال میں پڑھ چکے وَيَجْعَلْ لَكُمْ اللہ اللہ تم کو ایک ذوق عطا کرے گا کہ تم سچ اور جھوٹ میں حق اور باطل میں فرق کر سکو گے تو زیر زمین ہی کچھ اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اوپر کہا اگر تم ایمان لاؤ گے اہل کتاب تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا اس دین کو تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ پچھلا دین موجود تو تھا تو اب نئے دین کی کیا ضرورت تھی اور جب پیمبر سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آ رہے تھے تو پھر بنی اسرائیل میں پیمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی جہاں سارے آ رہے تھے آخری پیمبر بھی وہیں آ جاتا فرمایا یہی تو انکار یہی تو کسی سوچ کو تو مٹانا تھا تمہاری سوچ بن گئی تھی کہ بس اللہ کے فضل کے ہم ہی مستحق ہیں اور جس کو ہم چاہیں وہی پیغمبر بنے ہماری خاندان میں پیغمبری ملے تاکہ یہ پیغمبر دوسرے خاندان میں کیوں آئے لیا کتاب مزیدۃ تاکہ جان لیں کتاب والے اللہ یقدرون کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیمبر بناتا ہے جس کو چاہتا ہے صدیقیت اور شہادت کے مقام پر فائز کرتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے روحبانیت کس کو کہتے ہیں ترک دنیا نہ آدمی شادی کرے نہ بیاہ کرے ہاں، جنگلوں میں پھرے اور خلاصہ اس کا کیا نکلا ابتدعوها بدعت بدا نئی چیز نکالی ہوئی تھی رحبانیت اللہ نے اس کی انتہائی زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ایک اور طریقہ ہے اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کرنے کا اللہ نے میاں بیوی کے نکاح کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے اور اس رشتے کے ٹوٹنے کے لیے بھی کچھ ضابطے مقرر کیے اگر کوئی لوگ انسان اپنی طرف سے کوئی ضابطہ بنا لے اس کا مطلب اس نے مداخلت کی دین کے اندر اس نے نیا طریقہ نکالا ان کے یہاں ایک عجیب طریقہ تھا کہ شوہر کسی موقع پر بھی کسی مقصد سے بھی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو تو میری ماں کی طرح ہے چاہے اس کا یہ مقصد ہو کہ میری ماں کے اخلاق اور تیرے ایک جیسے ہیں میری ماں کی شکل و صورت اور تیری تیری شکل و صورت ملتی جلتی ہے اگر اس طرح کا لفظ کسی بھی مقصد سے بول دے اس کے باوجود ان کے ہاں فتویٰ یہ ہو گیا تھا کہ اب یہ بیوی ساری زندگی کے لیے اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس کی ماں ہے اب میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہو سکتے دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں یہ بھی بدت کا ایک طریقہ تھا اس کی اصلاح کے لیے اگلی صورت نازل ہوئی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دے تو کیا ہوگا اس کا حکم نازل ہو رہا ہے اس کے لیے سورت المجادلہ مدنیتن وہی اسنتان و عشرون آیا اور اس میں بائیس آیتیں ہیں وہ سلاس رکوعات اور تین رکوع ہیں مدنی صورتیں لمبی آیتیں ہوتی ہیں اور مدنی صورتوں کا کیا مزاج ہوتا ہے اس میں احکام ہوتے ہیں اس میں آداب آتے ہیں اب اس بارے میں مدنی صورتوں کا سلسلہ چل پڑا اور بس آپ اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار رکھو کہ اب ہم کیا پڑھیں گے احکام پڑھیں گے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے طریقے پڑھیں گے اور آداب پڑھیں گے کہ انسان کو کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں اور کیا نہیں کرنا ہے کن کاموں سے روکا گیا کن کاموں کا حکم دیا گیا سورت المجادلہ اس کا نام پڑ گیا لفظی معنی کیا ہے جھگڑے والی سورت تو کیا اس میں کوئی جھگڑے کا مسئلہ پیش آیا اسی مسئلے کے پیچھے ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں ایک خاتون نے اخلاص اور پیار کے ساتھ ایسی کچھ باتیں کی اپنے مالک سے اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی باتیں اتنی پسند آئیں پروردگار نے صورت اتار دی صورت المجادلہ جھگڑے کی صورت کیا مسئلہ پیش آیا حضرت خولا بنت سالبہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہے ان کے شور کا نام ہے اوس ابن سامد شور عمر رسیدہ بھی ہیں اور مزاج میں تھوڑا غصہ بھی ہے شوہر کو غصہ آیا کسی بات کے اوپر اس نے کہہ دیا جا آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے میرا تیرا رشتہ ختم کہہ دیا غصے میں ایسے لفظ نکل گیا یہ اس کے اوپر دور جہالت کا تو یہی حکم تھا کہ رشتہ ٹوٹ گیا اور یہی سمجھا جاتا تھا ان کے یہاں تو وہ بھی یہی سمجھے کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا حضرت خولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی عرض کی اللہ کے حبیب میرے شوہر سے اس طرح کے لفظ نکل گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کچھ بڑے بچے ہیں میں پریشان ہوں بڑوں کا کیا ہوگا چھوٹوں کا کیا ہوگا میں اس بڑھاپے میں کیا کروں شوہر کا کیا ہوگا کوئی حل بتائیے اس کا آپ نے فرمایا انتظار کرو اللہ کوئی حکم نازل فرمائے ورنہ جو قانون تھا اب تک تمہارا وہ تو یہی تھا کہ تم اس کو لفظ کو رشتے کے توڑنے کے لیے سمجھتے تھے کہ اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بہت پریشان اور جس عورت پر یہ مصیبت آتی ہے وہی جانتی ہے اس پر کیا پریشانی گزرتی ہے جس گھر کو اس نے اپنا گھر سمجھا ہو اور اپنے ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ ایک گھر میں گئی اس کو اپنا گھر سمجھا اور جب اس کو یہ کہا جائے کہ آج کے بعد یہ گھر تیرا گھر نہیں اس کے دل پر کیا گزرتی ہے وہ اسی سے پوچھو یہ بہت پریشان تھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی پریشانی سناتی تھیں کبھی اللہ کے آگے دعا کرتی تھی اس کا یہ انداز اللہ کو بہت پیارا ہوا اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا حکم بھی نازل ہو گیا اللہ سمع تجا قول و کفی زو زوجها یقینا سن لی اللہ تعالی نے قول بات اللہ اس عورت کی تجا دل زوجها کفی جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑ رہی تھی انہیں اصرار کر رہی تھی کچھ تو بتائیے کیا کروں میں میرا کیا بنے گا میرے بچوں کا کیا بنے گا ہماری اس جنگ میں تو وہ بھی پس جائیں گے وہ تشتکی اللہ اور اللہ کے سامنے شکوے کر رہی تھی میرے ماں نے بتا میں کیا کروں میں کس در پر جاؤں اب اس بڑھاپے میں میں کیا کروں واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو ان اللہ سمیع ہم بصیر بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے اس نے کتنا سنا اور کتنا دیکھا اس کے انداز کو بھی دیکھا اور اس کے بات کرنے کو بھی سنا حضرت عائشہ صدیقہ اسی موقع پر فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ہمارا مالک کتنا سننے والا ہے فرمایا میرا چھوٹا سا کمرہ اسی کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی یہ باتیں کر رہی تھی وہ میرے تک وہ بات نہیں آ رہی تھی مگر عرش معلہ پر ہمارا مالک سن رہا تھا ہیں اور وہ تو ہر ایک جگہ ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے وہ کیوں نہیں سنے گا اللہ دینی اس کو زہار کرنا کہتے تھے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے اور فقہ نے اس کو اگر آگے بڑھایا کوئی ماں کے بجائے یہ کہہ دے کہ میری بہن کی طرح ہے کوئی اور محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیح دے دے آج کے بعد میری بیٹی کی طرح ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا اس کا حکم بھی اسی کی روشنی میں تلاش کرو دیکھیے اللہ دینا جو لوگ زہار کرتے ہیں من تم تم میں سے من منسا اپنی عورتوں سے اور ان کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھو ماں ہن نہ ہوں ہاں ہم یہ عورتیں ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں کسی چلتی ہوئی عورت کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے آج کے بعد میری بہن ہے تو اس کا مطلب وہ بہن بن گئی کسی کو بیٹی کہتے ہیں وہ واقعتاً بیٹی بن جائے کسی کو ماں کہیں تو وہ ماں بن جائے بیوی کو ماں کہا تو وہ ماں بن جائے گی ماں امہاتہم یہ ان کی ماں نہیں ہے ماں ایک ہی ہوتی ہے ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم نہیں ان کی مائیں مگر وہ عورتیں جن کے شکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور سورہ احزاب کے شروع میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ماں بولنے سے نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں آگے کا حکم نہیں سنایا تھا کیونکہ وہاں تو اصل میں یہ بتانا تھا کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا تو وہاں صرف کتنی بات بتائی جس طرح ایک آدمی کی دو مائیں نہیں ہوتی اسی طرح کسی کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ تو وہ کیوں کہتے ہیں بیوی کو ماں بے شک وہ کہتے ہیں من القولی بات میں سے ناپسندیدہ بات کو وزورم اور جھوٹی بات کہتے ہیں ناپسندیدہ بات جھوٹی بات کہہ رہے ہیں پیدا ہوا اپنی ماں سے اور بیوی کو ماں کہہ رہا ہے وہ انفون اور اللہ بہت معاف کرنے والا غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے لیکن اگر کوئی کہہ ہی دے یہ بات تو اس کا حکم کیا ہے کیا رشتہ ٹوٹے گا کہ رشتہ برقرار رہے گا اب ذرا غور سے سنیے گا اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو ہم اس سے اس کی مراد پوچھیں گے کہ تو نے یہ کس لیے کہا ہے اگر اس نے یہ لفظ کہا ہے کسی تشبیح کے لیے کہ تو میرے لیے میری ماں تو اس طرح ہے جس طرح میری ماں میرے لیے نہیں یہ لفظ تو واضح ہو جائے گا تو ایسی ہے جیسے میری ماں اور اس کا مقصد ہے کہ میری ماں کے اخلاق بھی بہت اونچے تھے تیرے اخلاق بھی بہت اونچے ہیں یا اور بھی کوئی اس طرح کا لفظ بولتا ہے جس سے مراد ہے ظاہری طور پر تشبیح دینا تو اس سے کوئی حکم پیدا نہیں ہو جائے گا البتہ اس آدمی کو انتہائی بیوقوف کہا جائے گا انتہائی جاہل کہا جائے گا کیسا بیوقوف آدمی ہے بیوی کو ماں کے ساتھ تشبی دے رہا ہے کوئی اور دنیا میں تجھے عورت نہیں ملی تو اس کو بے وقوف تو کہا جائے گا مگر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہو جائے گا دوسرا مسئلہ اگر اس نے یہ لفظ کہا مگر یہ لفظ اس معنی کر اس نے بولا کہ تجھے ہمیشہ کے لیے میری طرف سے طلاق ہو گئی ہے تو کیا طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی یہاں فقہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہاں نکاح ٹوٹ جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی وہی حکم ہے جو عربوں کے اس زہار کا حکم تھا وہ کیا وہ جو کہتے تھے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یعنی میرے تیرے تعلقات آج کے بعد ماں اور بیٹے کے جیسے ہوں گے اگر ویسی نیت سے کوئی کہتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا آگے سنیے والذین ظاہر جو لوگ زہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے اور یہ زہار کا لفظ کیوں بولتے تھے وہ اصل میں ان کے الفاظ یہ تھے انت علیہ کا زہر امی تو میرے لیے ایسی ہے مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ اور پیٹھ کے لیے لفظ آتا تھا زہر تو اسی سے لفظ نکلا زہار لیکن اب وہ پیٹھ کے طرح یا مطلق طور پر کہہ دیں یا کسی بھی انداز سے کہیں مسئلہ ایک ہی ہوگا جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے ثم یعودون لما قالوا پھر وہ پلٹتے ہیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی پلٹتے ہیں مطلب اسی پر مسئلہ موقوف ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کہہ دیا ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا طلاق دینا ہم نے یہ لفظ کیوں کہا اس کے لیے یہ حکم ہے اور جس نے طلاق کی نیت سے کہا اور نہیں پلٹا اس کی طرف اس نے کہا ماں کی طرح ہے مطلب میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس کو طلاق ہو گئی اور اسی پر جمہور ہیں لیکن کون سی طلاق ہوئی یہ وہ طلاق ہوئی کہ جس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے فتحریر و رقم طلاق کی قسمیں ہیں کہ کبھی نکاح ہوتا ہے سورہ بقرہ میں ہم عرض کر چکے اور کبھی نکاح ہمیشہ کے لیے ٹوٹتا ہے اور کبھی عارضی طور پر ٹوٹتا ہے کہ دوبارہ اگر دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں فتحریر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کہہ دیا ہے یہ اور میرا مقصد طلاق نہیں ہے تو اب کیا حکم ہے تحریر و تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا من قبل آئیں گے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں اس سے پہلے غلام آزاد کر دیں ظالیک تو یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يجد تو جو کوئی نہ پائے کس کو نہ پائے غلام آزاد کرنے کو غلام نہ اس کو ملے فصيام شهرين تو اس کو روزے رکھنے دو مہینے کے آج غلام نہیں ہے تو دو مہینے روزے رکھے گا کل ٹھکانے آ جائے گی کس طرح کہہ رہا تھا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے متتابعین مسلسل رکھے گا من قبل یتماسا اس سے پہلے کہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں مسلسل رکھے گا مطلب اگر اس نے پچپن روزے رکھے اور ایک روزہ چھوٹ گیا تو مڑ منڈو پھر دوبارہ شروع کرے گا پھر دوبارہ روزہ رکھے گا فمل نمی تو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کمزور ہے نہیں رکھ پاتا ہے ہو ستین مسکینا تو اس کا کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلائے گا لیکن کیا کھانا بھی من قبل یہ تمادہ ہے اکثر امت کہتی ہے ہاں اس کا بھی وہی حکم ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں میں یعنی من قبل یہ یہ تھا اگر اس سے پہلے آپس میں ملاقات کر لیں تو کھانا کھلانا معتبر ہے کہ نہیں اس پر اکثر امت یہی ہے کہ نہیں یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانا پہلے کھلائیں گے اس کے بعد نہیں بیوی بی ملاقات ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله یہ حکم کیوں آیا اس لیے کہ تم ماننے والے ہو تمہارے معاشرے کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے ذالک یوکم اس لیے لتو منو باللہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وللکافرین عذاب علیم اور جو ان حدوں کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ان الذین یحادون اللہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہاتھ کا مخالفت کرنا کبیتو وہ ذلیل کیے جائیں گے کما کبیتا جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے اللہ من قبلہم وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وقت آیات بینات اور یقیناً ہم نازل فرما چکے واضح قسم کی آیتیں اب بھی اگر کوئی انکار کریں اللہ کی حدوں کو پار کریں بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہتا بھی رہے اور اس کے باوجود یہ کفارہ بھی ادا نہ کریں میاں بیوی کا رشتہ بھی برقرار رہے اور روزانہ یوں ہی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں اگر ایسا کرنے کو جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے اور کافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے یوم باسم اللہ جمیا یہ عذاب کب ہوگا دنیا نہیں آخرت کی بات ہے جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ہوں ان کو جمیا ان سب کے سب کو فَيُنَبِّئُهُمْ تو بتائے گا اللہ بھی ماں ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے احسا ہائے ہائے جو کام اللہ نے شمار کر کے رکھے ہوئے تھے کب کب اپنی بیوی کو اس طرح کہتا رہا گالیاں دیتا رہا اور زندگی کو بھی دھکے دیتا رہا کتنا کمزور انسان یہ گندی باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور زندگی بھی نبھاتا رہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا کمینگی کا شکار ہے وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کو برا بھلا بھی کہتا ہے بلکہ تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر میاں بیوی بھی بن کر رہتے ہیں کچھ شرم و حیا نہیں کہ کس طرح انسان دشمنی بھی اور آپس میں پھر دوستی بھی اور زندگی کو بھی اس کی زندگی کیا ہے تو چلتی ترتی جہنم احسا اللہ و نسو یہ باتیں وہ کیا کر کے بھول گیا تھا نسو چکا تھا لیکن احسا اللہ اللہ نے وہ شمار کر رکھی تھی واللہ علا کل شہین شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے الم تر اللہ یہ تو انسان کے اندر کا ایک کردار ہے اور وہ کب کہتا ہے کس وقت میں کہتا ہے اور کہاں کہاں کہہ رہا ہے کوئی گواہ تو وہاں موجود نہیں ہے وہ تو اس نے خود اقرار کرنا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے ایسا کہا ہے اس کو احساس دلایا کہ کوئی گواہ نہیں مگر اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا ہے اللہ ہر وقت میں دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے الم ان اللہ یعلم کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے ما یکون من نجوا سراست نہیں ہوتی ہے سرگوشی تین بندوں کی سرگوشی چپکے چپکے کانوں میں باتیں کرنا گوشے کرنا اللہ رابعہم مگر وہ ان کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے ولا خمسۃ اور نہیں پانچ لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے سرگوش اردو والوں نے دونوں کو اکٹھا کیا سر کو قریب کیا گوشت کے مانا کان اور کان لگایا اور باتیں کرنے لگے ہمارے یہاں کیا مشہور ہوا گوشے وہ بھی کان سے نکلا کہ صرف کان اس کے قریب لے جائیں نہیں ہوتی ہے سرگوشی پانچ لوگوں کی مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چھٹا ہوتا ہے اللہ اکبر ولا ادنا اور نہیں ہوتی ہے سرگوشی اس سے کم لوگوں کی ولا اکثر اور نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ کی اللہ معهم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما قانو جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں جس جگہ بھی ہوں گے اللہ سے چھپ کر نہیں رہیں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور ساتھ بھی ہے میں نے کہا یہی وہ متشابہات میں سے ہم مانیں گے وہ ہستی ہے کہ جو عرش پر بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھی ہے مقام جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں ثم پھر یونت اللہ تعالیٰ بتا دے گا ان کو بما حملو ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بکل علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے بات میں سے بات نکلتی ہے میں نے ربط کا تفصیلی تو عرض کر دیا کل سورہ الواقعہ میں اور اس کے بعد اسی لیے پڑھایا بھی نہیں تاکہ وہ بیٹھ جائے دماغ میں لیکن آپ غور کرتے رہیے رہبانیت نکالی دین میں ایک نیا طریقہ نکالا اس سے بتایا کہ زہار بھی تمہارا نکالا ہوا طریقہ ہے اس کو بھی چھوڑو وہاں سے یہ بات آئی اور زہار آدمی یہ اس کے گھر کے اندر کی بات ہے وہاں تو کوئی گواہ نہیں بیٹھا ہوا ہے فرمایا اگر اللہ تو ہے اللہ سے چھپ نہیں سکتے یہاں سے اب سرگوشی کے کچھ مسائل آ گئے کہ چپ کے چپ کے کانوں میں باتیں کرنا یہ اس کا کیا حکم ہے اللہ کے یہاں کیا درجہ رکھتی ہیں اور پھر یہ مجلس میں کی جائیں گی مجلس بیٹھی ہوئی ہے سارے باتیں کر رہے ہیں دو بندے کانوں میں کانا پھوسی اس کا کیا حکم ہے اور پھر مجلس کا مسئلہ آئے گا تو بتایا جائے گا فوراً کہ مجلس کے یہ آداب ہیں کس کو کہاں بٹھانا ہے کس کو کہاں کب اٹھانا ہے کس کو کس طریقے سے بٹھانا ہے اس کے احکام آئیں گے مجلس کے کیا آداب ہیں علم نہو کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی جانب نہو جن کو منع کیا گیا نجوا سرگوشی کرنے سے چپ کے چپ کے کانوں میں باتیں کرنے سے منع کیا گیا مجلس میں بیٹھے ہیں اور کانوں میں چپ کے چپ کے باتیں کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا مشورہ ہو رہا ہے ثم یعودون پھر وہ پلٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا تھا منع کیا گیا تھا سرگوشی نہ کرنا پھر کرتے ہیں وہ اتنا جاون اور وہ سرگوشی بھی کس کی کرتے ہیں بالسمی گناہ کے ساتھ والعدوانی اور زیادتی کے ساتھ وہ معصیت الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ بھی کس طرح کرتے ہیں کن باتوں کو چپ کے چپ کے کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور کس کون باتوں کو کہتے چپکے چپکے ماں عدوان زیادتی کی باتیں وہی راجا کا اور جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ لوگ یہ جو سرگوشی کرنے والے لوگ ہیں فوراً ان سے وہ پوری قوم سامنے آگی جو سرگوشیاں کیا کرتی تھی کون کرتے تھے منافق کرتے تھے کون کرتے تھے یہودی کرتے تھے کہا ان کے اور بھی کچھ کردار ہیں کیا کردار ہیں اذا راجا کا اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس حیو کا آپ کو سلام کرتے ہیں بما ان الفاظ کے ساتھ لم یحیی نہیں سلام کیا کا آپ کو دہی ان الفاظ کے ساتھ اللہ اللہ نے اللہ نے کیسے سلام کیا السلام علیکہ یوہن نبیو اللہ کا طریقہ اور یہ کیسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اور اس کا معنی بتا چکا کیا معنی ہوتا تو اس کا تم پر موت پڑے تم پر ہلاکت پڑے مگر ہم میں بھی بہت سارے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے بھی ملتے ہیں تو السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم ٹھیک ہے السلام علیکم اور تو السلام علیکم بھی پورا نہیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ تم سلامتی سے رہو یہ کہتے مر جائے تم جان چھوٹے میری أَنفُسِهِمْ اور آپ کو یہ گندے الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہوئے اپنے دل دل میں کیا سوچتے رہتے ہیں لولا یعذبون اللہ کیوں نہیں اللہ ہم کو عذاب دیتا بما نقول ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کرتے ہیں اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے ان کو کیوں نہیں پتا چلا اور پھر اگر اللہ کے پیمبر ہوتے تو پھر ہم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو سلام کیا ان کو گالیاں دیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا عذاب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیمبر نہیں ہے نہ ان کو پتہ چلتا ہے نہ ان کو گالیاں دینے سے کوئی سزا ملتی ہے اللہ کا جواب ہسبو جہنم ان کے لیے جہنم کافی ہے وہاں کا سزا ان کے لیے کافی سزا ہے اب دنیا میں سزا دینے کی کیا ضرورت ہے کافی سزا ہے وہاں کی ان کے لیے ہسبو جہنم کافی ہے ان کے لیے جہنم یسلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے فبیس المصیر اور بہت بری ہے لوٹ کر وہ جانے کی جگہ یا تناجیتم فلا تناج تم والعدوان تو ایمان والوں کو یہ تو یہودی تھے منافق تھے اس کے مقابلے میں ایمان والے کیا کریں فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ سرگوشی کی ضرورت نہیں تو کیا بالکل جائز نہیں فرمایا نہیں کچھ باتیں ہیں جن کے لیے کر سکتے ہیں آپ اے ایمان والو اذا تنا تم جب تم سرگوشی کرو فلا تتناجو تو مت سرگوشی کرو بالاسم گناہ کے بارے میں والعدوان اور زیادتی کے بارے میں میں اسم اور عدوان کا فرق بتا چکا دونوں گناہ ہیں البتہ اسم جو اللہ کے حق میں زیادتی ہو اور عدوان جو بندوں کے حق میں زیادتی ہو ہیں دونوں گناہ اردو والوں نے اس کا ترجمہ کیا زیادتی وماسیت الرسول اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں نہیں ہاں اگر کبھی چپکے سے کان میں بات کرنی ہو تو تنا جو بل تو تم کان میں بات کرو نیکی کی چپکے سے کسی کو بتا دو کہ بھائی وقت پر ہر کام ہونا چاہیے وقت پر سو وقت پر جاگو جاگنے کے وقت میں سو مت سونے کے وقت میں جاگو مت وطنا تنا جو بل اور تم سرگوشی کرو بالبری نیکی کے ساتھ والتقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ود اللہ اور ڈرو اللہ سے الذی الیہ تحشرون جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا انما النجوا یہ سرگوشی کرنے کا ذہن بنتا کہاں سے ہے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے اور منافقوں کو اور یہودیوں کو شیطان اس کام میں کیوں لگاتا ہے اس لیے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اس لیے اس سرگوشی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے کیسے ایمان والوں نے دیکھا دو چار بندے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کم وقت کیا پلان بنا رہے ہیں معلوم نہیں کیا پروگرام تیار ہو رہا ہے تو وہ ایمان والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے شیطان چاہتا ہے کہ اس کام میں ان کو لگا کر رکھو ان نمن نجوا بے شک سرگوشی من شیطان ہی شیطان کی طرف سے ہے لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ غم میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ولیس بضارہم اور شیطان نہیں ہے ان کو تکلیف دینے والا کچھ بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے شیطان کی ان کوششوں سے کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا لیکن شیطان کوشش کر رہا ہے وَعَلَى فلی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یادین الذین آمنو اب ایک اور بات کیا اوپر سرگوشی کی بات آئی اور فرمایا کہ تمہاری جب بھی دو دو بندوں کی مجلس ہوتی ہے تین کی ہوتی ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ مجلس کے آداب اور اس کی ضرورت بھی پیش آئی کہ کچھ لوگ ان آداب کے خلاف کرتے تھے کیا تھا مسئلہ یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے اذا قیل لکم تفسحو جب تم سے کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو گنجائش پیدا کرو فی المجالس مجلسوں میں ففسحو تو تم گنجائش پیدا کرو یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا یہ منافق بڑی شرارت کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بعض صحابہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قربت رکھتے ہیں جب وہ باہر سے آ رہے ہیں اور یہ پہلے پہنچ گئے تو کنچیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے کہ گھٹ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے اور پیچھے بیٹھے اور بعد میں ان کو کہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے آخر میں آتے ہو اور پیچھے بیٹھتے ہو تم تم ایمان کے پکے نہیں ہو خود منافق یہ کام کرتے تھے اور کیا کام کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی باہر سے میں آ رہے ہیں صحابی بہت قریبی صحابی ہیں اور ان کا قریب بیٹھانا مناسب ہے اور یا کوئی بڑے قوم کے سردار آ رہے ہیں آپ ان کو اپنی مجلس میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے جو قریبی ہوں اور جو صحابہ سمجھتے ہوں ان کو آپ فرماتے تھے کہ آپ ذرا پیچھے بیٹھ جائیے آپ یہاں سے اٹھ جائیے ادھر بیٹھ جائیے تو یہ فوراً غلط فہمیاں ڈالتے تھے کہتے توبہ توبہ توبہ کہتے مساوات ہے اس دین کے اندر مساوات ہے ہٹو بچو تم یہاں سے اٹھ وہاں بیٹھ تو جوتیوں میں بیٹھ اور وہ ادھر سے باہر سے آتا ہے کوئی مالدار آدمی اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں اس کو کہتے آئیے آئیے تشریف تشریف یہ منافق غلط فہمیاں ڈالتے تھے پروردگار نے ایمان والوں کو ادب سکھایا فرمایا جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو دیکھا لوگ تھوڑے تنگ ہو کر بیٹھ جاؤ لوگ زیادہ آنے لگے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جاؤ باہر سے آنے والے بھی ایڈجسٹ ہوتے رہے وہ بھی بیٹھتے رہے تمہارے ساتھ میں اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر گنجائش پیدا کرے گا وہی قِيلَ فن شز اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھو فن تو تم اٹھ جایا کرو کسی کو کہا یہاں سے اٹھ کے آپ وہاں بیٹھ جائیں وہ فلاں باہر سے تشریف لا رہے ہیں ان کو جگہ دے دو اٹھ جایا کرو اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے تم میں سے جس ایمان و... اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ایمان والوں کو تم میں سے مطلب اٹھو گے اللہ کے حبیب کی بات مانو گے تمہارے درجے بلند ہوں گے اور انسانوں میں تفاوت ہے کوئی بڑے درجے والا ہے ایمان اس کا زیادہ پکا ہے اللہ کے محبوب اس کو پاس میں بٹھاتے ہیں تو تم کو اگر کہہ دیا کہ وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ اس کو برا نہ مانو جب بھی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ ذرا مجلس سے فان ذرا بیٹھ جائیں اب ذرا پیچھے ہٹ جائیں تو اسی سے کہتا ہے جو بہت قریبی ہوتا ہے اکثر کہا جاتا ہے دیکھو بھی مقامی لوگ مہمانوں کی رعایت رکھو یہی صورت حال وہاں بھی تھی والذین اوت العلم درجات اور کس کو کہاں بٹھایا جا رہا ہے فرمایا ان لوگوں کو اللہ بلند کرتا ہے اوت العلم جن کو دیا گیا ہے علم درجوں کے اعتبار سے ان کے درجے بڑے ہیں علم والوں کو کبھی کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو علماء کرام ہیں وہ اس لائن میں بیٹھ جائیں اور جو حفاظ ہیں وہ اس لائن میں بیٹھ جائیں اور جو فرانے ہیں وہ اس لائن میں بیٹھ جائیں کہ بڑا عجیب ہے تیری مجلس میں بھی مجھے پرستی ہے زباں میری گفتگو کے لیے تیری مجلس میں بھی یہاں بھی مجھے نہیں بیٹھنے دیا گیا فرمایا نہیں یہ علم کی قدر کی بات ہے واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے منافق غرور شرارت کرتے تھے اور بڑی مکاری اور ایسی مکاریوں اور ایسی شرارتیں آپ کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کیا جو آپ کا دشمن ہوگا اور جس کو آپ کے مشن سے آپ کے کام سے کچھ لینا دینا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے لیکن لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے نا وہ آپ کے بغل میں گھسنے کی کوشش کرے گا اچانک حضرت دو منٹ تنہائی میں بات کرنی ہے اب بیٹھا کیا بات کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے <laughs> دیکھیے مشورہ کرنا تھا اس کے بارے میں کہ اچھا پھر کر لوں گا کبھی مشورہ کیا کرنا ہے کوئی مقصد نہیں بےحودہ قسم کی باتیں منافق بھی یہی کام کرتے تھے کس لیے تاکہ عام مسلمانوں کو سادے مسلمانوں کو بے وقوف بنائیں کہ تم ہمیں منافق سمجھتے ہو ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب کسی کو موقع نہیں ملتا ہے تب ہم تنہائی میں جا کر کے بیٹھتے ہیں حضور کے پاس اور منافقوں کے علاوہ کچھ سادے ناراض نہ صوفی مسلمان بھی ایسا کر لیتے تھے صوفی حضرات کہ آپ کی مجلس آپ کے پاس بیٹھیں گے کچھ برکت حاصل ہو جائے گی تو دو منٹ ہم کو تنہائی میں مل جائیں آدھا گھنٹہ ہم کو تنہائی میں مل جائیں لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ کی آپ اندازہ لگائیں آج ہم دو بندوں کے امیر بنتے ہیں تو ٹینشن بچارے کو پریشان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے امیر آپ پر کیا گزرتی ہوگی کس طرح آپ اپنے وقتوں کو بانٹتے ہوں گے اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے اپنی بچیوں کو بھی دینا ہے اپنے دوستوں کو بھی دینا ہے آنے والے مہمانوں کو بھی دینا ہے اور قریب والوں کو بھی دینا ہے سب کو لے کر کے چل رہے ہیں تو آپ کا وقت اس طرح ضائع کرنے کے لیے ہے اس کے لیے ایمان والوں کو ایک قدم سکھایا وہ کیا فرمایا آئندہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنا چاہے گا پہلے صدقہ کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو سچے ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کوئی بات نہیں دو دن مزدوری کریں گے اس کے بعد صدقہ کر کے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے دو منٹ مل جائیں ساری زندگی کا مزدور رہوں تو میرے لیے یہ مزدوری کم ہے بالکل یہ سچی بات ہے لیکن جو منافق ہوں گے جن کا مقصد یہ دھونس جمانا ہے تو کہیں گے توبہ توبہ توبہ اب تو اس کا بھی کرایہ فکس ہو گیا اس پر بھی فیس دینی پڑتی ہے کہ فیس دو پھر ملاقات کرو ان پر بڑی گرانی گزری یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اللہ ویدان آ جائی تم جب تم سرگوشی کرو اور رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقدمو بین یدئی نجواکم صدقہ تو تم آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقے کو ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے وطر اور زیادہ پاکیزہ بات ہے پاک کرنے والا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُو بس اگر تم صدقہ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ غریبوں کو چھوٹ ہے اگر کوئی واقعتاً غریب ہے تو وہ بغیر اس کے بھی ملاقات کر سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ معافی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے لیکن جو مالدار ہو اور لوگوں میں مشہور ہو تو ہے مالدار اب وہ کہیں جی میں نہیں پیسے دوں گا مجھے ایسی ملاقات کرا دو تو اس کو کہا جائے گا کہ کنجوس مکھی چوس دو روپے تجھے خرچ کرتے ہوئے بوجھ پڑتا ہے موت آتی ہے تجھے اور وقت ضائع کرتا ہے تو لیکن ایمان والے جو بیچارے غریب تھے وہ تو گھبرا گئے انہوں نے سوچا بڑا مشکل مرحلہ پیش آیا جب بھی بات کرنی ہوگی پہلے صدقہ کرنا یہ تو مالدار ہی اس کو فائدہ اٹھائیں گے ہم اس کا اتنا فائدہ کہاں اٹھا پائیں گے اس پر دوسرا حکم آ گیا آج وقت من تقدمو بین یدین اجواکم صدقات فرمایا کیا تم ڈر گئے اس سے کہ تم آگے بھیجو صدقوں کو اپنی سرگوشی سے فعید لمتا فعلو بس جب تم نہیں کر سکے وہ تاب اللہ علیکم اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا فاقیم الصلاح تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو واقع اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو واللہ خبیر تعملون تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے تو یہ حکم کتنے عرصے تک رہا بہت تھوڑے وقت تک رہا سوال یہ ہے کہ پھر دیا کیوں گیا تھا یہ حکم پہلے یہ حکم دیا گیا اور پھر واپس لے لیا گیا صرف ایکسپوز کرنے کے لیے پتا چل جائے کہ منافق کون ہے اب جن لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی یہ دیکھو فیس مقرر کی پتہ چل گیا اچھا اچھا آپ ہی ہیں جن کو ننگا کرنا مقصد ہے بسا اوقات آدمی سخت قسم کی بات کہتا ہے صرف وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مانتا کون ہے اور جب دیکھا کہ ہاں کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو یہ حکم دیا گیا کس لیے تاکہ یہ لوگ ننگے ہو جائیں اور بڑے جلدی پکڑے گئے چور جیسے پکڑے گئے دوسرا حکم آ گیا کیا اس پر کسی نے عمل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر فرمایا کہ ایک حکم ایسا بھی آیا کہ جس پر تنہا اللہ نے مجھے عمل کرنے کی توفیق دی صحابہ نے عرض کیا وہ آپ نے کیسے کیا فرمایا یہ حکم آیا مجھے گھر کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا تھا تو میں نے دو دینار خیرات کیے اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کسی کو یہ موقع نہیں ملا کیوں اس لیے کہ زیادہ دیر تک رہا ہی نہیں الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون یہ قوم تھے جو آ کر کے مجلس میں کبیدگی پیدا کرتے تھے اور آپ کو ویسا سلام کرتے تھے جیسا اللہ نے نہیں سلام کیا یہ یہودی تھے یہ اہل کتاب تھے اور وہ جو اوپر سے بات چلی آ رہی ہے جنہوں نے رحبانیت کو نکالا تھا ایمان والوں ان پر نظر رکھو اور ان سے دوستی مت لگاؤ مگر یہ جو کبیدگی پیدا کرتے ہیں مجلس کے اندر اور یہ بات بات کے اوپر چڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ایک طرف کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر دوستی ان سے لگاتے ہیں کلمہ اللہ کا پڑھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کا پڑھ رہے ہیں مگر دوستی ان کی ان یہودیوں کے ساتھ ہے الم الى الذين تولوا قوما کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تولوا قوما جنہوں نے دوستی لگائی ایسے لوگوں سے غضب اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور غضب کس پر نازل ہوا تھا یہودیوں پر اور دوستی کون لگا رہے تھے ان کے ساتھ منافق فرمایا مگر منافق اندر سے اتنا کمزور ہوتا ہے یہ اپنے ضمیر کا سداگر ہوتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا اگر دوستی لگا رہا ہے یہودیوں کے ساتھ تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ پکے یہودیوں کے ساتھ ہے نہ ماں ہوں من کم نہیں ہے وہ تم میں سے ولا من ہوں اور نہیں ہے وہ ان میں سے زبان ان کی تمہارے ساتھ اور دل ان کا یہودیوں کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر اور اصل میں نہ ادھر نہ ادھر وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِمِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ کے اوپر وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں اور یہ سلام کرتے ہیں اس طریقے سے اور یہودیوں سے دوستی لگاتے ہیں لیکن جب پکڑے جائیں کہ تم نے ان سے دوستی لگا رکھی ہے قسم کھا جائیں گے بالکل نہیں عد اللہ عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے انہم سا یعملون بہت برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے ڈھال اس کے لیے ڈھال اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ پکے کافر ہیں تو ان کی شرارتوں کے اوپر ان کے ساتھ جنگ ہو ان کو سزا دی جائے لیکن کرمہ پڑھتے ہیں اور قسم کھا جاتے ہیں کہ بالکل سچا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ایمان والا مجبور ہے کہ جو کوئی زبان سے بات کہے اس کا اعتبار کرے تو ایمان والے تو ان کی بات کا اعتبار کرتے ہیں اس لیے کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے کافر تو انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنایا ہے بچنے کے لیے عن سبیل اللہ تو رک گئے وہ اللہ کے راستے سے اور یہ بھی مانا کہ روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے فلہم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے لم تغنی عنہم اموالہم نہیں کام آئیں گے ان کے ان کے مال ولا اولادہم اور نہیں کام آئے گی ان کی اولاد من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی اصحاب النار یہ جہنمی لوگ ہیں ہم خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے کب داخل ہوں گے اس میں فرمایا یہ محشر کے میدان کے بعد کی بات ہے یوم یبعثہم اللہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا سب کے سب کو تو وہ کیا کریں گے فَيَحْلِفُونَ لَهُ تو قسمیں کھائیں گے اللہ کے لیے كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ جیسے قسمیں کھاتے تھے تمہارے لیے اے مسلمانوں وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان یہ کریں گے أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ کہ وہ کسی چیز پر ہیں یعنی ان کو لگے گا کام بن جائے گا نہیں بات سمجھے جو آدمی کوئی غلط کام کرتا رہے تو کرتے کرتے اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر بھی کرتا ہے جہاں اس کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا منافق ایمان والوں کو قسمیں کھا کھا کر کے یقین دلاتے رہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں پکے مسلمان قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے بھی ویسے قسمیں کھانے لگ جائیں گے قسم بخدا تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم ہم تو بڑے پکے مسلمان تھے اور سوچیں گے کیا کہ ہماری قسموں سے کام بن جائے گا کیوں دنیا میں جب بھی ہم قسم کھاتے تھے تو مسلمان کہتے تھے جاؤ دفاع ہو جاؤ ہم مان لیں گے کہ تم ہو مسلمان تمہارے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے وہ سوچیں گے اللہ بھی مان لے گا اور ایک دوسرے کو بھی کہیں گے کام چل جائے گا کوئی نہیں کھاؤ کھاؤ قسمیں اللہ ملک سنو یہی تو یہ جھوٹے ہیں تو ایسا کرتے کیوں ہیں یہ ان کی مت ماری گئی ہے مت سمجھتے ہیں نا آپ عقلی ماری گئی ہے ان کی کیوں کہا کہ ان پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے اور شیطان ان کا دشمن اور ہم سب کا دشمن اور دشمن کیا کرتا ہے جب دشمن پر حملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس سے اس کا ہتھیار چھین لیتا ہے شیطان نے ان سے ان کا ہتھیار ہی چھین لیا اب جب ہتھیار چھین گیا تو شیطان جیسے چاہتا ہے ویسے ان کی پٹائی کرتا ہے جدھر چاہتا ہے ادھر ہی لگا لے دیتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں بچا کیا ہتھیار تھا استحوذ علیہم الشیطان شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا فانساہم ذکر اللہ تو شیطان نے ان کو غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر اوہو جب اللہ کا ذکر ہی بھول گیا تو ہتھیار چھن گیا اب ہتھیار ہے ہی نہیں اللہ کا ذکر کرے گا نہیں تو کہاں سے شیطان بھاگے گا ہم سورہ آراف کے آخر میں پڑھ چکے کہ ایمان والوں کی کیا شان ہو جاتی ہے فرمایا وہ اللہ ان کو یاد آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں شیطان بھاگتا ہے وہ اخران ہوں یا مدون اور جو شیطان کے پکے بھائی ہوتے ہیں نا تو ان کو ذکر تو نصیب نہیں اللہ یاد نہیں آتا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو شیطان ان کو گھسیٹتا رہتا ہے گمراہی میں چلو میرے پیچھے پیچھے اللہ اولئک حزب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اللہ ان حزب الشیطان تو شیطان کی پارٹی تو کافی بڑی ہو گئی فرمایا جتنی بڑی ہو جائے سنو شیطان کی پارٹی ہم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں ان الذين اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اولئک فی الاذلین یہی لوگ ہیں اذلین ذلیل ترین لوگوں میں جو اللہ اور اس کے حبیب کی مخالفت کریں ان کو عزت ملے گی یہ ذلیل ترین لوگوں میں اللہ تب انا ورسولی کوئی کہے ذلیل کہاں جی دنیا میں تو ان کے مزے ہیں با مسلمان اللہ اللہ باب رام رام رام دونوں جگہ خوش دونوں جگہ ان کا بڑا مقام مسلمانوں کے ہاں ہے تو یہاں بڑا مقام اور ادھر پہنچے تو وہاں ان کا بڑا مقام فرمایا چھپ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ غالب آتا ہے اللہ کے حبیب غالب آتے ہیں اللہ کے پیغمبر غالب آتے ہیں اور جب اللہ کے پیغمبر غالب آئیں گے تو کتنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے یہ پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اللہ نے لکھ رکھا ہے لاغلی بننا ضرور بھی ضرور میں غالب آؤں گا انا میں ورسولی اور میرے پیمبر ان اللہ قوی بے شک اللہ طاقت والا ہے عزیز غالب ہے وہ کہنے لگے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے ہماری مسلمانوں سے بھی دوستی ہے جب مسلمان کامیاب ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ کام آئیں گے اور ان کے ساتھ بھی دوستی ہے یہودیوں کے ساتھ وہ غالب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے پاس دو دل نہیں ایک دل ہوتا ہے اور ایک دل کے اندر جس میں اللہ ہے اس میں غیر اللہ نہیں آ سکتا ہے لا تجد قوما قومن آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو یؤمنون باللہ جو ایمان لاتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر یوادون من حاد اللہ پھر وہ محبت کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ولو اباءهم اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ ایمان لانے والا ان کا دوست نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یعنی جب ایسا موقع آ جائے کہ دین سے ٹکرا جائیں تو پھر وہ باپ کا ساتھ نہیں وہ دین کا ساتھ دیں گے اور صحابہ ایسا کر کے دکھا چکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اپنے سگے ماموں کا گلا کاٹ دیا اور حضرت مصحب عمر نے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹ دیا اللہ کی محبت میں عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے مقابلے میں آئے کبھی کہنے لگے کہ ابا جی آپ دو مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ ہے تو مسلمان میرے دین پر نہیں لیکن میرا باپ ہے فرمایا اگر تو آ جاتا تجھے میں کبھی نہ چھوڑتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے پھر وہ محبت کرتے ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں اگرچہ وہ او آپ ابنا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہ ہوں یا ان کے بھائی ہوں مراد وہی اگرچہ او عشیرت ہوں یا وہ ان کے خاندان کے لوگ ہوں کیوں کتب فی قلوبہم الایمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا وایدہم بروح منہ اور اللہ نے ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے روح القدس کے ذریعے سے مہربانی کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے ویدخلہم یہ سب مانا اور اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جنات ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ورضو عنہ اور یہ اللہ سے راضی اولائک حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے وہ اوپر شیطان کی پارٹی یہ اللہ کی پارٹی الا ان حزب اللہ ہم المفلحون سنو اللہ کی پارٹی وہی کامیاب ہوتی ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور شیطان کی پارٹی کتنی بھی بڑی ہو جائے وہ پھر بھی نقصان اٹھانے والی ہے پھر بھی وہ خسارے میں رہنے والی ہے اللہ مولانا ہوگا